بہت سے وہ ہوں گے جو پہلے دن جماعت میں گئے تو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں تھی نہ نماز ٹھیک تھی نہ ٹھیک سے دو باتیں بولنا جانتے تھے گش کی بات کرنا بھی نہیں جانتے تھے بلکہ اعلان کرنا نہیں آتا تھا ساتھیوں نے ہمت دلائی جیسے ویسے کر کے کھڑا کیا دو پانچ آدمیوں کے درمیان میں پچیس تیس سیکنڈ کا اعلان کرنا سیکھا اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ہمیں توفیق دی ہم اس کے مستحق نہیں ہیں لیکن اسی نے کرم کیا ہے اس نے نوازا ہے اور اسی نے توفیق قطع فرمائی ہے اس محنت میں لگا دیا یہ کام ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہے اور اس کے بڑے منافع اس کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہماری اپنی اصلاح ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں اس کام کے ذریعے اس لیے اس میں اصلاح اور تربیت کے لائن کے اعمال ہیں جس کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے انسان کی تربیت ہوتی ہے اعمال کا شوق پیدا ہوتا ہے آخرت کی رغبت پیدا ہوتی اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی جب صحیح معنوں میں آدمی اس محنت سے مشہور ہوتا ہے تو یہ اس محنت کی پروڈکٹ ہے اس کا نفع ہے جیسے آدمی کاروبار تجارت کرتا ہے اس پر پیسے نفے میں ملتے ہیں بعض کاروبار میں چیزوں سے چیزوں کا تبادلہ ہوتا ہے ایسے اس محنت میں تربیت اور ہدایت یہ اس کا نفع ہے کہ دن بدن ہماری زندگیوں کا رخ ٹھیک ہوتا جا رہا ہوں گمراہی سے ہدایت کی طرف جہالت سے علم کی طرف غفلت اور سستی سے اللہ کی یاد کی طرف بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف بے عملی سے عمل کی طرف بدنیتی سے حسن نیت کی طرف اور جمود سے حرکت کی طرف دن بدن ہماری زندگیوں کا رخ ٹھیک ہو رہا ہو یہی اس محنت کا سے مطلوب ہے کہ ہر آدمی اس میں لگ کر ٹھیک کرے اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو بھی اس محنت پر لگایا جائے جس کے ذریعے سے لوگ بھی ٹھیک ہو جائے ہدایت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم ہدایت دے دیں کسی لیکن ہدایت کی محنت کے ہم مکلف ہیں کہ ہم محنت کریں تاکہ لوگوں کو ہدایت کی راہ ملے لوگوں کو بھی اس کام پر لگا دیں جیسے باپ ہو اپنی ذات سے کاروبار کرتا ہے زندہ کرتا ہے پھر بچوں کو بھی لگا دیتا ہے کاروبار پر تاکہ وہ بھی کماتے ہو جاوے وہ بھی کماتے ہو جاوے اس کے لیے ان کو کام پر لگا دیتا ہے ایسے ہم خود اس محنت سے فائدہ اٹھاوے اور دوسرے لوگ بھی اس محنت سے فائدہ اٹھانے والے بنے ان کو بھی کام پر لگا دیں یہ دو پہلو ہیں اور محنت میں ایک خروج ہے ایک مقام پر محنت ہے یہ جتنی ترتیبیں ہیں اعمال دعوت کی سال چار مہینے سے روزہ مقامی کام اور اس کے جو اعمال ہیں اعمال دعوت جس کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض مرتبہ اعمال دعوت اور بعض مرتبہ اعمال ہدایت سے تعبیر کرتے تھے اعمال ہدایت یا اعمال تربیت ان عمل میں بڑی غذب کی تاثیر ہے بڑی تاثیر ہے اور یہ جو امال ہیں دعوت کے اس مبارک راستے میں یہ مائک کی دعوت کم ہوگی وہ جو ہے وہ آدمی بھیجو ذرا مائک والے کے بعد اگر اس طرف اس کا وہ ہے اسپیکر تو اس کو بند کر دیں ہماری طرف اور نہیں اور آ رہی ہے تو اس کو ذرا سلو کر دیں اس کی نکال رہے ہیں تب بھی نہیں آ رہی ہے کیا لگاؤں تو شاید پہنچ رہے آواز اور وہ نہیں بلا رہے ہیں تب بھی آ رہی ہے ان کا مائک تھوڑا دور کروا دے رہا ہے سب تو یہ جو امال ہے وہ بزرگوں نے قرآن سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی محنت کے جو اعمال تھے ان اعمال سے اس کو مسمت کیا یعنی اس سے نکالا اس دعوت تعلیم اور تعلق ذکر و عبادت اور خدمت اور چونکہ افراد امت میں عمومی طور پر غفلت جہالت امت کے عوام میں دین سے دوری بلکہ دین سے بیزاری جس کی وجہ سے دین پر چلنے کی اور عمل دین پر عمل کرنے کی رغبت بہت کم تھی تو وہ سستی جہالت غفلت کو دیکھتے ہوئے بزرگوں نے امت میں استعداد پیدا کرنے کے لیے ایک طریقہ رائج کیا کہ لوگوں کا دینی رجحان بنے دین کی طلب پیدا ہو اور لوگوں میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی استعداد بنے اللہ کے فرائض اور عوامل کو پورا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو اس کے لیے یہ مختلف اعمال ہے دعوت کی ایک باہر نکل کر محنت ہے اسی سے ملتی جلتی محنت لیکن کم وقت میں کیونکہ وہاں تو چوبیس گھنٹے آدمی فارغ کرتا ہے روزانہ چار گھنٹے تعلیم میں بیٹھتا ہے روزانہ پانچ قسم کے گش کرتا ہے اب آدمی چونکہ مقام پر ہیں بیوی بچوں میں ہیں کاروبار ہیں اس کے ساتھ قوم سماج ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور آدمی سو فیصد گھر پر فارغ تو نہیں ہے تو مقام پر رہتے ہوئے آسانی سے ہر آدمی کر سکے اس نوعیت کے چند اعمال ہیں جس کو ہم مقامی کام کہتے ہیں مسجدوار جماعت کے اعمال کہتے ہیں تو یہ معمولی چیز نہیں ہے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے بڑی زبردست تاثیر ہے جہالت غفلت کو ختم کرنے کی گمراہی کو ختم کرنے کی اور جتنے قسم کے فتنے آ رہے ہیں ان فتنوں کے لیے یہ ایک زبردست دیوار ہے ایک محفوظ قلعہ ہے جتنے قسم کے فتنے آ رہے ہیں جن راستوں سے آ رہے ہیں اس کے لیے ایک محفوظ دیوار ہے یہاں معمولی چیز نہیں ہے وہ تو ہم ایک ماحول میں پروان چڑھے ہیں اور انسانی طبیعت ہے فطرت ہے کہ جب کسی کام کو اس کے منافع کو سامنے رکھے بغیر کیا جاتا ہے اور اس کے فضائل کے انتظار کے بغیر کیا جاتا ہے تو وہ بوجھ بن جاتا ہے کوئی بھی کام جب اس کے منافع سامنے نہیں ہوتے اور اس کے فضائل سامنے نہیں ہوتے تو بوجھ بنے اسی لیے حضور علیہ السلاط والسلام نے ہر عمل کے فضائل بتائے اس کے منافع بتائے منافع کہ اس کا کیا نفع ہوگا اس پر اس کو کرنے پر ملے گا کیا اور صرف دنیاوی برکتیں اور منافع پر اکتفا نہیں کیا بلکہ آخرت میں اس کا بدلہ اور اجر بتایا کہ آخرت میں اس پر کیا ملے گا اور مسلمانوں نے وہی رجحان پیدا کیا کہ ہر کام وہ آخرت کی بنیاد پر کرے دنیا کی بنیاد پر نہ کریں بلکہ آخرت کی بنیاد پر کریں کہ آخرت میں اس پر کیا ملے گا تو یہ جو اعمال ہیں دعوت ایک آدمی ایک بھائی کو اچھی بات کہنا اس کا نفع ایک بات کو اچھے انداز ایک بھائی کو اچھے انداز میں برائی سے روک دینا اس کا فائدہ ایک مسلمان کو نماز کی طرف لے آنا اس کا فائدہ ایک مسلمان کو غفلت اور جہالت کی زندگی گزارنے والے کو ہدایت والی زندگی پر لانے کا نفع یہ منافع ہیں یہ فضائل ہے اس ایک مسلمان کو قرآن سکھا دینے کا فائدہ اپنی ذات سے قرآن سیکھ لینے کا فائدہ اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنے کا فائدہ یہ منافع ہیں عمل دعوت کے اور ذکر و تلاوت کے منافع اور خدمت خلق کا جو فائدہ ہے جب تک وہ منافع سامنے نہیں ہوں گے تو ملل پیدا ہوگا بوجھ بن جائے گا کام طبیعت چلے گی نہیں ہماری بنیاد یہی ہے کہ اس کے بدلے میں ہم دنیا میں تو کچھ چاہتے نہیں کچھ نہیں چاہتے اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی اس کام میں جن بنیادوں پر چلے گا جن نیتوں کے ساتھ چلے گا اللہ اس کی وہ نیتیں پوری کر دے گا اگر بے روزگار اس لیے کام میں لگا ہے کہ روزی روزگار کا اللہ کوئی ذریعہ بنا دے چلو اللہ اللہ کریں گے کچھ تو اللہ اس کا وہ مسئلہ حل کر دے گا کوئی آدمی ہے قوم میں کوئی پوچھنے والا نہیں اس لیے لگتا ہے کہ بھائی تبلیغ کے کام میں لگ جائیں گے تو ذرا لوگ سلام کرتے ہو جائیں گے تو اس کو اللہ وہ دے دے اور اس محنت سے اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے آخرت چاہتا ہے تو اللہ اس کو وہ دے دے گا جو نیت کرے گا اس کی نیت پر اس کے عمل کا فیصلہ ہوگا یہ جو عمل ہے مقام پر کر کے کرنے کے رہ کر کرنے کے پانچ اعمال اللہ کا فضل ہے کہ یہ مجمع جو ہے اکثر اپنی اپنی مسجدوں میں ان اعمال کو بولتا ہے اپنے مجموعوں کو سمجھاتا ہے اپنے گشتوں میں شب گزاریوں میں اپنی انفرادی ملاقاتوں میں اصل بنیاد ان عملوں کو اپنی ذات سے کرنے کا ہے اور کرنا اس وقت تک آسان نہیں ہوتا جب تک آدمی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ نہ کرے جب تک آپ نے فیصلہ نہ کرو آج کی رات اس سردی میں آپ حضرات نے فیصلہ کیا کہ یہاں قیام کرنا ہے رات گزر گئی نہیں گزر گئی بولو نا بھائی رات گزر گئی مشقت جو تھی ہو گئی اس کا اجر لکھا جا چکا چند لوگ وہ بھی ہوں گے جنہوں نے رات فیصلہ نہیں کیا بیان کے بعد یہاں ٹھہرنے کا تو وہ فیصلہ نہ کرنے کی وجہ سے یہاں ٹھہر نہیں پائے چلے گئے ہوں گے رات ان کی بھی گزری رات آپ کی بھی گزری لیکن ان کی اور آپ کی رات میں بہت بڑا فرق ہو گیا ارے ہوا نہیں ہوا آپ کی یہ رات اللہ کے راستے میں ہو گئی آپ اپنے گھر سے باہر ہیں نسبت خدا بندی پر اس میں کوئی شک نہیں آپ کی رات گھر سے باہر اللہ کے لیے گزری طلب علم میں گزری ہے طلب دین میں گزری ہے دنیا میں دین زندہ ہو اس کی فکروں میں گزری ہے معمولی چیز نہیں یہ قوت فیصلہ ہے کہ جتنی قوت فیصلہ ہماری مضبوط ہوتی کام کرنے کے لیے اتنی اللہ کی توفیق شامل حل ہوتی جائے انزلنی آپ کی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ ان عملوں کو ان کاموں کو اگر کام بنا کر کرنا ہے تو اللہ اس کی توفیق دے دے بہت سے لوگ ہیں بہت مصروف صبح سے شام تک کاروبار اور ان کی تجارتی مصروفیتیں ہیں لیکن وہ طے کرتے ہیں تو روزانہ ڈھائی تین گھنٹے چار گھنٹے پانچ گھنٹے امال دعوت میں لگاتے ہیں روزانہ اپنی بہت ساری مصروفیتوں کے بعد طے کرتے ہیں تو پابندی سے تے روزہ لگاتے ہیں طے کر رہے ہیں تو تمام تر حالات کے باوجود اپنا سالانہ پروج وقت مہینے کی پابندی کے ساتھ لگا رہے ہیں سب سے بڑی چیز ہمارا قوت فیصلہ ہے کہ کام کرنے کا آدمی فیصلہ کرے کہ ہمیں کرنا ہے پھر اللہ سے اس کی آسانیاں مانگے کہ اللہ ہمارے لیے آسان کر دے سہولتیں پیدا کر دے ہماری طبیعتیں چلا دے اللہ ہماری طبیعتیں اس کام پر چلا دے آدمی اس کی دعا کرے گا طبیعت نہیں چل رہی ہے تو دعا کر کے اللہ سے مانگے گا کہ اللہ طبیعت چلا دے تو پھر اللہ کی طرف سے فیضان ہوگا اور فیصلہ ہوگا کہ بھائی اس کو چلا دو اور توفیق ہو جائے دوسری بنیادی بات حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ مجھے کام کرنے والوں سے خطرہ کام کرنے والوں سے یہ خطرہ وہ خطرہ یہ ہے کہ کہیں وہ کام کی باتیں کرتے ہوں اور سمجھے کام کر رہے ایک تو ہے کام کی باتیں اور ایک ہے بولو نا بھائی آپ کے یہاں چوراہوں پر پان کے گلوں پر ہوٹلوں پر کچھ لوگ بیٹھنے آتے ہیں روزانہ اس میں سے بعض کاروبار دھندے والے ہوتے ہیں اور ایک طبقہ ہر گاؤں میں ہر شہر میں ہوتا ہے دو پانچ دس تو کم از کم سب جگہ ہوتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک صرف بیٹھتا ہے وہاں ہوتے ہیں آپ کے یہاں بھی ارے بھائی ہوتے ہیں اور وہ صبح سے لے کر گیارہ بارہ بجے تک باتیں کرتے ہیں آپس میں پڑھتے ہیں نیوز دیکھتے ہیں خبریں پڑھتے ہیں پھر باتیں کرتے ہیں کہ بھائی فلاں جگہ ایک زمین دس کروڑ میں بکی ہے فلاں جگہ ایک زمین فلاں آدمی نے لی ہے پندرہ کروڑ میں حکومت نے ایک بڑا سودا کیا ہے چار سو کروڑ کا اور کوئی آدمی چھ سو کروڑ لے کے پاس گیا ہے ایسی باتیں کرتے ہیں بس ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا تو ان کی باتیں کتنے میں ہوتی ہیں بولو نا کروڑوں میں ہوتی ہیں پھر گیارہ بارہ بج کے ٹائم ہوتا ہے تو ایک ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے گزر جاتا ہے گھر میں کھا پی کے پھر ایک دو گھنٹے سوتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں چار بجے سے پانچ بجے ارے آتے نہیں آتے پھر اس کی باتیں شروع ہوتی اسی طرح سے فلاں جگہ ایک فلیٹ بکا ہے فلاں کمپنی تھی نا بازو میں وہ اتنے کروڑ میں بیچ دی اس نے فلاں کمپنی اتنے میں نہیں تھی ابھی اتنا بھاؤ بول رہا ہے اس کا ہوتے نا جب یہ لوگ رات کو گھر جاتے ہیں آٹھ دس گھنٹے گزار کر تو کتنے پیسے لے کر جاتے ہیں بولو نا بھائی خالی آ جاتے جاتی اس لیے کہ کام کی باتیں کی انہوں نے کیا کیا ہے صرف کام کی باتیں کی اور ایک مزدور آدمی گھر سے نکلتا ہے آٹھ نو بجے لاری لے کر کسی دکان سے سامان اٹھائے بھائی کتنے دور جو کہہ رہا ہے کہ پچاس دوں گا وہ کہہ رہے ہیں چالیس لے لے ٹھیک ہے لاؤ بھائی اٹھا کے ادھر رکھ دیا چالیس لے کے جیب پہ رکھ دیا پھر آگے گیا بھائی کیا ہے یہ اٹھانے کا ہے کہاں لے جانا ہے پتا نہیں کتنے لوگ سو روپئے بھائی اسی دیں گے ٹھیک ہے لاؤ لے کر اس طرح وہ دن بھر میں پانچ سات جگہ سے سامان اٹھاتا ہے وہ رکھتا ہے پھر یہاں سے اٹھاتا ہے وہ رکھتا ہے کہیں سے چالیس ملے کہیں سے اسی ملے کہیں سے نبے ملے شام ہوتی ہے تو تین سو چار سو روپئے گھر لے کر جاتا ہے ارے لے جاتا نہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے بولو نا بھائی دوسرے والے نے کام کیا ہے اور پہلے والے نے کیا کیا کام کی باتیں کی اسی طرح یہ کام میں بھی جو کام کر رہے ہیں وہ کام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور خالی کام کی باتیں ہیں کہ بھائی گشت ایسا کرنا چاہیے کل گشت میں پہنچے جاتی تھے کسی دن کی تو وقت پر روانہ نہیں ہوئی یہ تو باتیں ہیں خالی اور ایک عمل کام ہے کہ آدمی ایک دکھ بنا کر درد بنا کر کہ اللہ نے اتنا بڑا کام ہم کو دیا اتنا بڑا کام دیا اللہ کے بندوں کو اللہ نے جوڑنے کا کام اور انسانیت کو خیر ہدایت پر لے جانے کا کام مخلوق خدا کی ہمدردی کا کام اتنا بڑا کام ہمیں ملا ہے تو ہمیں اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ قربانی کے ساتھ کرنا چاہیے اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب طے کرو انشاءاللہ کہ صرف باتیں کریں گے سنیں گے نہیں بلکہ کام کریں گے کرو گے انشاءاللہ شاء اللہ کون طے کرتے ہیں تو اس کا پہلا کام آج سے شروع ہوگا وہاں ابھی جو کارگزاری ہوگی پھر اس پر مذاکرہ ہوگا اس کو دھیان سے سنیں گے یہ بھی ایک کام ہے کیا کریں گے دھیان سے سنیں گے پھر اس میں جو ہماری اپنی ذاتی کمی ہے تو اپنی ذات کے اعتبار سے اس کو دور کرنے کے لیے سر ہماری مسجد کے اعتبار سے کسی چیز کی کمی ہے تو ہم مسجد کی سطح پر یہاں سے جا کر کوشش کریں گے کہ ہماری وہ کمی دور ہو اور کام صحیح ہو ہمارے ہلکے اور علاقے کی سطح پر کوئی کمی ہے تو یہیں سے نیت کر کے جائیں گے کہ انشاءاللہ اس کمی کو ہمیں پور کرنا ہے کرتے سب نیت انشاءاللہ اللہ تو ہمیں کام فرما اب کسی حلقے سے ساتھی آج کہاں جائیں گے بولیے حیا صاحب اچھا سب پڑے ہوئے ہیں کالیڑا ہے کالیڑا ہلکا کالیڑا ہلکے سے کافی آ جاؤ بھائی جلدی آ جاؤ کاڑا پورے ہلکے کی کسی بھی مسجد سے ایک آدمی آئے گا کوئی کالیڑا ہلکے کے والے بھائی کاڑڑا والے ہیں بولیے ابھی ابھی سمجھ سمجھتے بھائی شال میں رومال میں آدمی پہچانے نہیں جاتے جلدی سے آ جاؤ جلدی آ جاؤ صحیح ہے خالی ڈالا کوئی نہیں ہے ارے بھائی آ جاؤ بھائی سنے متوجہ رکھ یہ کوئی امتحان نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ تو آپس کا مذاکرہ ہے مذاکرہ فائدہ اٹھانے کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے دونوں کو فائدہ اور ایک صحیح بات جو ہے وہ سب کے سامنے آ جاتی ہے آپ کے یہاں روزانہ کا مشورہ کس وقت ہوتا ہے کتنے آدمی بیٹھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے مشورے میں اور ڈھائی گھنٹے کا کیا نظام ہے پوری بات بتا دیں ہماری مسجد کے اندر روزانے کا مشورہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے اس میں جتنے مسلح حضرات ہوتے ہیں دو چار کے علاوہ سارے ساتھی بیٹھتے ہیں پندرہ سولہ پندرہ سو پندرہ سولہ پندرہ سولہ تو اس میں سے کتنے بیٹھتے ہیں بارہ تیرہ بارہ تیرہ آدمی بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں مشورے میں کتنی دیر مشورہ ہوتا ہے پانچ سات منٹ مشورہ کیا کرتے ہیں گزشتہ جو مشورے میں ملاقات کیا ہوئی تھی اس کی کارگزاری ہوتی اور آئندہ ملاقات کی کیا ہوتی پاکستان میں ہو جاتا ہے سمجھے ہوئے لوگ کم مکان کتنے گھر ہیں پچیس مکان اور مشرے میں کیا کیا امور ہوتے ہیں گھر گھر کی ملاقات ہو ہوگی اور کے اعتبار سے اگر کوئی ملاقات یعنی ملاقات کی قسمیں الگ الگ ہیں تشکیلی ملاقات ہے خالی ملاقات ہے ایسا اس طرح کا کوئی نظام بناتے ہیں یا مطلب نظام بناتے ہیں کوئی وصولی وغیرہ یعنی وصولی وغیرہ جائے تو اس کو مشورے میں لاتے ہیں کوئی جماعت وصول کرنی ہے اور آپ کے مشورے میں ہفتے بھر جو امور پھرتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں کبھی تو وصولی ہوتی ہوگی کبھی اور کچھ ہوتا ہوگا وہ کیا کیا آپ حضرات پوچھتے ہیں وہ ذرا بتاؤ دلّی کی جماعت کے اعتبار سے اور کی جماعت کے اعتبار سے ملاقاتیں کیا ہوتی اور بس ڈھائی گھنٹے کا کیا نظام ہے مغرب کے بعد وقت خالی ہاں۔ آدھا گھنٹہ ہاں۔ میں گھر گھر کی ملاقات ہوتی ہاں۔ گھر پر بیٹھ کر کے کے ساتھ پوری بات ہوتی نسورات سے بات کرتے ہیں مسکور پردے میں اچھا اچھا اور پندرہ بیس منٹ تک بات یہ مغرب بات ہوتا ہے کتنی دیر ہوتا ہے باقی دو گھنٹے کب دیتے ہیں آدھا گھنٹہ ہی دیتے پوری مسجد میں ایک بھی آدمی ڈھائی گھنٹے والا نہیں اچھی بات اچھا اس پورے مجمے میں روزانہ پورے پابندی سے ڈھائی گھنٹے لگانے والے کتنے ساتھی ذرا ہاتھ اوپر کرو پورے مجمے میں روزانہ پورے ڈھائی گھنٹے لگانے والے ایک دو اور اور کسی کے ڈھائی گھنٹے لگتے ہو تین چار پانچ اور بھی کوئی ہے چھ اور سات اور اور کوئی ہے اچھا یہ سمجھ میں میں ایسی کوئی مسجدیں ہیں جن مسجدوں میں صبح ملاقاتوں کا نظام ہے نام بتاؤ مسجد کا ماہی مکی مسجد کتنی دیر ملاقات کرتے صبح پونے دو گھنٹے کتنے ساتھی دیتے ہیں ماشاء اللہ بارہ آدمی صبح پونے دو گھنٹے لگاتے ہیں ماشاء اللہ اور پالن پور زکریا مسجد صبح کتنا وقت دیتے ہیں آدھا گھنٹہ کتنے ساتھی دس بارہ کیا کرتے ہیں وہ آدھے گھنٹے یہ تعلیم کون سی ہوتی ہے لیکن اس تعلیم کا نام کیا ہے مسجد کی تعلیم کا ہوتی ہے آپ کی شہباز ہوتی ہے پھر یہ دوسری تعلیم کیسے کرتے ساتھیوں کو جوڑنے کے لیے جوڑنے کے لیے تو کوئی تعلیم نہیں جڑے ہوئے مجمے پر تعلیم ہے ہمارے یہاں کوئی نماز کے بعد ہم نے وقت طے کیا ان کو جوڑ لیا جوڑنے کے بعد اب تعلیم ایک عمل اس میں آپ لوگ جمع ہو جاؤ ایسے جمع ہو جاؤ عشاء کے بعد اپنی تعلیم مضبوط کرو آدھا گھنٹہ اور صبح جو ہے جو دس بارہ جمع ہو جاؤ آپس میں فکر کرو اس کو بھائی کس کی ملاقات کرنی ہے کون سا تقاضا ہے جماعت اپنی نہیں گئی ہے اس کا کیا کریں گے چلے کی جماعت کا کیا کریں گے مہینے پرانوں اس کی باتیں کرو آپ بنے اس کی فکر کریں اچھا اور کون سی مسجد ہے بھائی ہاں۔ مسجد عمر کہاں کی ہے اس میں کتنے ساتھی ہوتے ہیں کتنا وقت دیتے ہیں دس ہاں۔ ساتھ میں آدھا گھنٹہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ آدھے گھنٹے میں ملاقاتیں کرتے ہیں وقت لگے ہوئے ساتھیوں کی ملاقاتیں آپ صبح کر لیتے ہو ماشاء اللہ بھائی اور پالن پور مرکز مسجد ہاں کتنی دیر کرتے ہیں اشراق سے پہلے پہلے تک تو وقت کتنا ہوتا آپ کیا نماز میں پڑھ لیتے بجن کیا بھائی اشراق تک تو مشورہ ہی آپ مثلاً فجر ہوتی ہے فجر کے بعد جمع ہوتے ہیں پھر مشورہ کرتے ہیں اشراق سے دس منٹ پہلے تو مشورہ ختم ہوتا ہے آپ کا مشورہ بہت ڈیجیٹل ہو رہا ہے نہیں بھائی نہیں ایسا اچھا نہیں اور کوئی مسجد ہے کیا بس چھاپی مسجد اچھا کون بول رہا ہے ذرا دور سے اچھا کتنی دیر ہوتا ہے آدھا گھنٹہ کتنے آدمی دیتے آٹھ نو ساتھی ہوتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یعنی بنیاد تو اس کی پڑی ہوئی ہے ضلع میں صبح ملاقاتوں کی اب ساری مسجد والے طے کریں کہ انشاءاللہ ہم صبح کی ملاقاتیں خوابوں میں لائیں اور آدھا گھنٹہ بہت کم وقت ہے ہم مطلب آدمی نکلتا ہے تو جاتے جاتے دو پانچ منٹ ہو جاتے ہیں ایک آدمی کے بعد دس تک دی تو دو دو چار منٹ ہوئے تو آدھا گھنٹہ اگر ہم نے طے کر لیا کہ ہم آدھا گھنٹہ کریں گے تو بعض مرتبہ آدھے گھنٹے میں خالی چکر لگے گا گئے ایک گھر دوسرے گھر بھائی وقت میرا ہو گیا اور کام نہیں ہوگا کام نہیں ہوگا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کام سے مناسب محتط بھی وقت چاہیے محتط بھی وقت چاہیے ایک ساتھ اگر آپ پورے ڈھائی گھنٹے نہیں دے پاتے تو کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ایک وقت میں ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دوسرے وقت میں ایک گھنٹہ یا ڈیڑھ گھنٹہ ہو اگر صبح ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا تو شام کو ڈیڑھ گھنٹہ ہو ایک گھنٹہ ہو اور صبح ایک گھنٹہ دیا تو شام کا ڈیڑھ گھنٹہ ہو اور جن کے پاس پورا وقت ہے صبح وہ تو پورا ڈیڑھ ڈھائی گھنٹہ پورا دے دیں پورا ڈھائی گھنٹہ دے دیں اور ایسے بہت سارے ساتھی ہر جگہ ہوتے ہر جگہ ایسے اپرادھ ہوتے کہ صبح ان کے پاس اچھا خاصا وقت دوسری بات کہ بھائی ہم نے وقت فالج کیا لیکن سامنے لوگ تو ہر بستی میں ہر جگہ جو ہے لوگ مختلف عادتوں کے ہوتے مختلف پیشہ ہوتے ہیں دیہاتوں میں تو اکثر سبھی جلدی اٹھ جاتے ہیں زیادہ تر بہت کم ہوتے ہوں گے جو لیٹ سے اٹھتے ہوں یا اٹھ کر بعد میں سوتے ہوں کیونکہ رات میں جلدی آرام کرنے کا ماحول ہوتا ہے بلکہ وہ جلدی کام کاج پر نکلنے کی فکر میں ہوتے ہیں لیکن جلدی سے مراد بجٹ کے بعد ایک گھنٹے کے بعد کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کوئی دو گھنٹے کے بعد کوئی ڈھائی گھنٹے کے بعد جاتا ہے کا تو امت ہے سب جگہ اگر ہم یہ کہہ کر بیٹھ گئے کہ بھائی لوگ سو رہے ہیں یا صبح صبح تو لوگ کام پر جاتے ہیں تو پھر کام نہیں ہو اور اگر مسجد اور جماعت بنیاد بنا کر کے نہیں بھائی انشاءاللہ ملاقاتیں ہوگی چلو ایک آدمی نہیں ملا تو دوسرے گھر وہاں نہیں ملا تو تیسرے گھر وہاں نہیں ملا تو چوتھے گھر وہاں نہیں ملا تو پانچویں گھر وہ آدمی گھر سے نکل کر اس کی گاؤں میں ہی دکان ہے دکان پر جا چکا ہے صبح صبح ابھی وہ تیاری کرتا ہے تھوڑی بہت اس وقت فرصت بھی ہوتی ہے آپ کو اس وقت جا کر میں یا بستی سے ایک ڈیڑھ کلو میٹر پر ہائی وے پر اس کی کوئی گیریج ہے کوئی دکان ہے تو وہ چلے جاتے صبح اس وقت میں ہم جو کام کر سکتے اس میں کمی نہ کریں اور اس کا ماحول بنا ہے صبح کی ملاقاتوں کا صبح کی ملاقات اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا جو عملہ مشورے میں بیٹھا ہے عام متن آدمی نقدہ نقدی جو دے دیا دو دیا پھر گیا تو بے پانی میں آدمی کاروبار پر چلا گیا اب وہ رات دیر سے آیا گیا دس بجے کر کوئی نو بجے گیا وہ مغرب کے وقت آیا کوئی عشاء کے وقت آیا اس کا دن بھر پورا ہو گیا اور ہمارے زیادہ تر تقاضے صبح ہی ہوتے اگر ملاقاتوں کا نظام قابو میں لاوے تو صبح جتنے اطمینان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ شام کو نہیں ہو پاتی شام کو ایک دن گشت ہوگا دوسرا گشت ہوگا اس گزاری ہوگی اور شام کو آدمی آج کل ماحول ایسا ہو گیا کہ جلدی لوٹتا نہیں تو سامنے والا آدمی بھی مشکل سے مل رہا ہے اور صبح وہ آدمی آدھا گھنٹہ گھر پر ہم کو پتا ہے کہ فلا آدمی جو ہے ساڑھے سات بجے جاتا بھی سات بجے چلو ان کے گھر چلے جاتے اور ان سے مل لیں وہ نہیں ملیں گے بیٹا ہوگا ان کا بھائی ہوگا تو ان سے وہاں مل لیا کسی کے بارے میں پتا چلا کہ آدمی اثر کے بعد ملتے ہیں صبح نہیں ملے وہ معلوم کر لیا گھر پر لیکن چار بجے آ جاتے ہو اور اثر یہی مسجد میں پڑتے ہیں تو ہم نے کیا کہا اثر کے بعد آج ان کو ملیں گے اب چار آدمیوں کی ہماری جماعت تھی دو آدمی ایسے جو مصروف ہے اثر کے بعد تو دو کو کہ آپ دو ان سے ملاقات کر لیں گے تو اس سے ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ ہماری مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر بالغ مسلمان سے ہماری ملاقات ہو جائے گی ہمارا ہدف یہ رہی اور اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر جو ہماری بنی ہوئی جماعتیں ہیں ملاقاتوں کی ان کو بالغ مردوں کی فہرست بنوا دیں بھائی یہ محلہ اس کے دن میں آیا تین آدمیوں کے دن میں اس محلے میں کتنے بالغ مرد ایک کی فہرست بنا کر ڈائری دی ادھر یہ محلہ تین آدمیوں کے ذمہ آیا وہ بالغ مردوں کی فہرست بنا لے ڈائری بنا بنانا تاکہ وہ اپنی ڈائری میں چیک کرتے ہوئے فلاں آدمی سے ملاقات ہو گئی فلاں آدمی سے ہو گئی فلاں آدمی سے ہو گئی کون سے تاریخ کوئی تاریخ والی تھی تاکہ پندرہ دن میں دوبارہ اسے کر دی کون رہ گیا اس میں تو مسجد جماعت اس ترتیب پر ایک تو صبح سے اپنا کام شروع کریں جن کے پاس پورا ڈھائی گھنٹہ ہے پورا ڈھائی گھنٹہ صبح دے اس میں سے کون کون کیا کرتا ہے کہ انشاءاللہ پورے ڈھائی گھنٹے ہم صبح دے دیں ذرا کروڑوں کرو اوپر برابر بہت سے ہوں گے بہت سے فارغ ہوں گے جن کو کوئی کام نہیں وہ ہوں گے بہت سے ہوں گے نو دس بجے کام پر جاتے پالن پور شہر میں پیسے بہت ہوں گے ذرا برابر کرو نا آپ اوپر بھائی کہ صبح ان شاء اللہ پورا ڈھائی گھنٹہ دے دیں گے دو چار چھ آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس چوبیس چھبیس پینتیس بتیس چونتیس چھتیس اڑتیس چالیس چھیالیس چوالیس چھیالیس اڑتالیس پچاس باون چوپن چھپن اٹھاون ساٹھ باسٹھ چونسٹھ چھیاسٹھ اڑسٹھ اور انہتر آدمی ہو رہے ہیں اور بھی جن کے پاس ڈاکٹر طے کر سستی ہوتی ہے تھوڑی سی سستی اور وہ سستی کا علاج کیا ہے معلوم ہے اس کی ایک دوا ہے سستی کی دوا بتاؤ بولو گے بھائی چستی چستی کی دوا یہ ماحول میں آ جا رہے گھر جانے کو جی چاہ رہے ہیں نفس اندر سے چور ہے سب کا بیٹھے بیٹھے فوراً وہاں سے نکلنے کا تو فوراً ساتھیوں کے پاس جا کر بیٹھ بھائی کوئی ملاقات ولاقات تو تکا جو تیار ہو تو ان شاء اللہ ایک دن دو دن چار دن ہو رہے گا پھر تو دور ہو جائے چائے پینے کا تقاضا ہوتا آج کل سب جگہ چائے کے ہوٹل ووٹل باہر کہیں ہوتے گھر نہ جا رہے ایک آدھ کپ پی لیا وہاں اور فوراً اپنے کام میں لگ گئے گھر گیا وہ گر گیا گر گیا وہ گھر گیا وہ کیونکہ گھر کا ماحول غفلت کا ہے وہاں گرمیوں کے موسم میں گھر میں جا کے سب سناٹا پڑا ہوا ہے تو بھی بستر میں گھس گیا سردیوں میں زیادہ سردی ہے گھر گیا چائے پینے وہ چائے بن گئی اس میں آیا تو آدمی سستانے کی کوشش کرتا ہے تو سو جاتا ہے اس لیے ماحول میں رہے ماحول جو ہے اس میں آدمی کے لیے ہر کام آسان ہو جاتا ہے کریں گے انشاءاللہ اچھا ڈھائی گھنٹے کی بھائی ایسے لوگ ہوں گے میں جن کو صبح سروس ہے ڈیوٹی ہے ساڑھے سات بجے سے آٹھ بجے سے تو وہ پورا ڈھائی گھنٹہ صبح نہیں دے سکتے لیکن ڈھائی گھنٹے کی ابتدا کر سکتے بھائی صبح ہم ایک گھنٹہ دیں گے یا ڈیڑھ گھنٹہ دیں گے ایسے کون کون کہ صبح ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ دیں گے شام اور باقی پھر اپنا ڈیڑھ ڈھائی گھنٹہ پورا کریں گے شام کریں گے ان تو یہ ہماری بنیاد ہوئی ایک فیصلہ ہوا اس پر ہم رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہمیں اس پر جواب میں ملاقات ہو کے نہ ہو ہم اپنا وقت کے نہ فارغ کرنے سے بھی اچھا ہے اور تو کوئی شیطان کا گھر اپنے ٹائم آپ نے ملاقات تو سکی نہیں تو نہ فارغ کرنے سے بھی اچھا ہے چاہے ملاقات نہ ہو لیکن صبح وقت فارغ کریں یہ دو چار ہوں گے دو چار تو آپس میں کچھ باتیں کریں گے ایک دوسروں کو تیار کریں گے یہ دو مل کر تیسرے کے پاس جائیں گے تین مل کر چوتھے کے پاس جائیں گے چار ہو کر دو دو دو کی جماعتیں بنا دیں گے تو اس نے اس کو مضبوطی کے ساتھ ہے ہر مسجدوار جماعت اپنے مشورے میں جو مسجدوار جماعت کے فیصل ہوتے ہیں وہ اپنے مشورے میں پوری طاقت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اس وقت کا مطالبہ کریں سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے جیسے چار مہینے کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے چلے کا مطالبہ کرتے ہیں جیسے سہروزہ کا مطالبہ کرتے ہیں بیرون کے اس کو لے کر بیٹھ کر گھنٹہ دو گھنٹہ سمجھاتے ہیں ایسے ہم مسجدوار جماعتوں میں جو ذمہ دار بن کے ہم مطلب فیصل ہوتے ہیں وہ پوری قوت کے ساتھ اپنی مسجد وار جماعت سے ڈھائی گھنٹے کا مطالبہ کریں ساتھی کو لے کر بیٹھے اجتماعی مذاکرے سے قابو میں نہیں آ رہا ہے بس واضح ساتھیوں کو تو ان کو انفرادی سے لے کر بیٹھے بھائی آپ ماشاء اللہ کام میں جڑ رہے ہو سالانہ چلا دے رہے ہیں روزہ دیتے ہو گھنٹوں میں آتے ہو ڈھائی گھنٹے کے آپ کو کیا مسئلہ کیا ہے کوئی عذر ہے کوئی تکلیف ہے ہم آپ کی مدد کریں وہ بولے کوئی عذر تو نہیں تو پھر کیا وجہ اصل نہیں تھوڑا سا آپ ہمت کریں اور فلا جماعت کے ساتھ آپ لگ جائیں اور ان کے ساتھ لگ کر آپ اپنا یوگ شروع کریں اس کو ترغیب دیں ہمارا جو مشورے کا فیصل ہے وہ تو اس طرح چاہے وہ ہفتے کے لیے ہو دو ہفتے کے لیے ہیں تین ہفتے کے لیے لیکن وہ اس انداز کا فیصل رہے جیسے جماعت تعمیر ہوتا ہے جب وہ چار مہینے میں جماعت چلاتا ہے تو کوشش کہ بھائی سارے ساتھی تعلیم میں ہیں کہ نہیں دیکھتا ہے کھانے میں دسترخوان پر سب ساتھی ہیں کہ نہیں دیکھتا ہے گش کے موقع پر دیکھتا ہے کہ کون ساتھی حاضر ہیں کون غیر حاضر ہے رات میں آرام کے وقت دیکھتا ہے کہ ساتھی سو گئے نہیں سوئے ساری فکر کرتا ہے وہ ایسے ہمارا مسجد کا فیصل خالی ویسے تو ہمیں مشورہ پورا ہو گیا وہ اپنی جگہ یا اپنی جگہ ہو گیا کام پورا ہو گیا جو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو کوئی کام سپرد کر دوں تو کیا کام میرا پورا ہو گیا پھر خود ہی کہتا نہیں میرا کام پورا نہیں ہوا جب تک کہ میں نے جو کام دیا ہے وہ کام پورا نہ ہو وہاں تک میرا کام پورا نہیں ہوا اب ایک مسجد میں چار جماعتیں تین جماعتیں بنی ہوئی ہیں ایک آدمی مسجد کا ہفتے دو ہفتے تین ہفتے کے لیے فیصل ہے اس فیصل کے ذمے ہے کہ یہ دو ہفتے تین ہفتے یہ چاروں جماعتیں برابر ملاقاتیں کریں اور یہ چاروں جماعتوں کے سارے ساتھیوں کا ڈھائی گھنٹہ لگے اس میں پتا چلا بھائی کارگزاری جماعت میں ہمارے چار آدمی ہیں ہم دو آدمی گئے تھے کل ہماری یہ ملاقات یہ ملاقات ہوئی اور ہمارا ایک گھنٹہ لگا ڈیڑھ گھنٹہ لگا ملاقاتوں کی صرف کارگزاری نہ سنا تھا بلکہ ساتویں میں ہم نے تین ملاقاتیں کی ایک گھنٹے میں چار ہماری ملاقاتیں اور دو گھنٹے ہمارے لگے تو اس سے پتا چلے ہمیں کتنا وقت لگ رہا ہے خالی سرسری دو سلام السلام علیکم وعلیکم السلام والی ملاقات ہو رہی ہے یہ ملاقات بیٹھ کر تفصیل سے ہو رہی ہے کتنے ساتھی تھے ہر جماعت بھائی ہماری جماعت میں چار آدمی اور ہم ملاقات کے لیے کل صبح گئے تھے تین آدمی ہم گئے تھے اور اتنی ہماری ملاقات اتنے وقت میں ہو تو اس سے اندازہ ہوگا کہ بھائی کتنے ساتھی ہر جماعت میں جوڑے ہوئے ہیں ہر آدمی محنت پر ہیں یا نہیں ہے تو کتنے ہیں اور کتنا وقت دے رہے ہیں اب پیسہ لیں وہ اجتماعی ترغیب دے دیں بھائی دیکھو ڈھائی گھنٹے تو کم از کم ہے جتنا ہم اس کو اہمیت کے ساتھ وقت خارج کریں گے ہمارا وقت اچھے کام میں لگے گا ہمارے اس وقت میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں اور اللہ کے دین کی محنت کے لیے ہم خارج کریں گے تو یہ وقت ہمارا قیمتی ہو جائے گا لوگوں میں فائدہ ہوگا ہمارے تقاضے پورے ہوں گے مسجد ہماری آباد ہوگی مسجد سے جماتے جائے تھوڑی ترغیب دیں یہ انہوں نے کہا پانچ منٹ میں مشورہ پورا ہو جاتا ہے پہلے بہت لمبے مشورے ہوتے تھے کسی زمانے میں آدھا آدھا گھنٹہ پونا پونا گھنٹہ نکل جاتا تھا تو اس کی شکایت آئی میں مصروف لوگ ہوتے ہیں اور صبح صبح مشورے میں بیٹھتے ہیں قربانی کے ساتھ لیکن لمبا ہوتا ہے پھر ان لوگوں کو صحت نہیں ہوتا تو ایسا کام پہ اتنا لمبا نہ کرے مختصر تو مختصر کا یہ مطلب پانچ منٹ میں پورا کر دے آپ ادھر سوچیں کہ بھائی بارہ پندرہ آدمی بیٹھے ہیں کام لے کر بارہ پندرہ آدمی اور محلے میں دو جماعتیں تو کم از کم بنی ہوئی ہوگی تین جماعتیں ہوگی کہیں چار ہوگی کہیں پانچ ہوگی کہیں چھ ہوگی تو ان کی کارگزاری آئے گی ایک آدمی کارگزاری بیان کر بھائی ہماری جماعت ٹھیک ہے افراد کی کارگزاری نہ پوچھے جماعت کی کارگزاری سنا بھائی ہماری جماعت میں چار آدمی ہیں تین آدمی ہم ملاقات کے لیے کل گئے تھے صبح اتنے بجے ہم ملاقاتیں کی چار آدمی اب وہ سنائے گا پہلے آدمی سے ملاقات ہوئی اس نے تین دن کی نیت کی ہے دوسرے سے ملاقات اس نے چلے کے لیے تیسرے پڑا بھائی سے ملاقات ہوئی وہ نقد تیار ہے تو ایسا وہ ایک جماعت کارگزار سے ایک منٹ تو لگے گی ان کے کارگزار پھر دوسری جماعت سنائے گی تیسری جماعت چوتھی جماعت سنائے گی پھر روزانہ وہ نام جمع ہوتے رہیں گے ایک آدمی جمع کرے گا ناموں کو پھر اب روزانہ کچھ تقاضے ہوں گے گش کے دن گش کی تربیت دینی ہوگی گش کے عمل طے کرتے ہوں جماعت آئی اس کی نصرت سے متعلق تیار کرتے ہوں مزدورات کی تعلیم ایک دن ہوتی ہوگی تو تعلیم کے ہلکے اور کون تعلیم کرے گا کون چھ سفات کرے گا اس کا وہ طے کرتے ہوں دوسرے گش کے دن دوسرے گش کی ترغیب ہوتی جس دن وصولی ہے تو وصولی کے لائن کی بات ہوتی ہوتی محلے میں کوئی بیمار ہے کہیں تعزیت کا مسئلہ ہے اس کو لاتے ہوں گے تو اس میں دوسرے دو چار منٹ ہو جائیں گے تو کم از کم بارہ پندرہ منٹ تو آرام سے نکل جائیں گے کم سے کم کریں گے تو اتنا وقت ہو جائے گا اور اگر ترغیب کی ضرورت پڑی ہفتے میں ایک دو دن تو دو چار منٹ ترغیب ہوتی تو اس لیے عمل کو اتنا مختصر نہ کر دیں کہ وہ عمل ہی باقی نہ رہے وہ عمل ہی باقی نہ رہے اس لیے مشورے کو اطمینان سے کریں مسجد کے تمام مسلیوں کے لیے مشورہ ہے وقت لگے ہوئے ساتھیوں کے لیے تبلیغ نہیں ہے ہر امتی کے لیے سب کو جوڑنے کی کوشش کریں ترتیب کے ساتھ اپنا مشورہ کریں مشورے میں ان تمام امور کو باری باری گھما پھر اس پر اپنے ساتھیوں سے رائے لیں ان چیزوں پر اپنے ساتھیوں سے آپ کی کیا رائے آپ کی کیا رائے کیا کریں گے جماعت ہماری وصول کرنے نہیں بنی تو اس کے لیے بھائی جماعت نہیں بنی اب چلو آئندہ ہفتے بنائیں گے ایسا نہیں اپنے ساتھیوں سے بھائی کہ بتاؤ کیا کریں گے آج ہماری جماعت جاننی تھی جماعت نہیں گئی ہم کیا کریں اگر ساتھیوں کی رائے اور پاس آئندہ ہفتے تو ہم ان کو بھائی کہ آئندہ ہفتہ تو بہت لمبا ہو جائے گا ہماری تو پوری محنت پکی پکائی تیار ہے تھوڑی دو دن ایسا کر لیں بھائی دو دن اپنے بڑھا دیں آج جمعہ اتوار کے دن اس جماعت کو وصول کریں کیا رائے بھائی ٹھیک ہے ساتھیوں کو ذرا ہوں ہاں کرا میں جن سے ہم رائے لیں گے وہ کام کریں گے تو اس طرح کر کے پھر وہ جماعت کیا کروا دی تو ایسے بصیرت کے ساتھ اپنا کام چلانا ہے بصیرت کے ساتھ اس کے نفوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے اور کام کی کمی اور نقصان کو دیکھ کر اندر غم اور رنج کے ساتھ کام ہو رہا ہے تو خوشی ہو رہی ہو اور اگر کمی ہوئی ہے تو اس پر اندر غم اور درد ہو رہا ہو بے حصی کے ساتھ نہیں جو ہو رہا اس کی خوشی نہیں اور نہ ہو رہا اس کا کوئی غم نہیں یہ بے حصی ہے اس لیے اس انداز سے اپنے مشورے کو چلانا ہے اور ڈھائی گھنٹے کا جیسے میں نے عرض کیا کہ صبح سے ابتدا کریں اب بچا ایک گھنٹہ تو شام کو آسر سے مغرب میں کسی نے دے دیا پھر مغرب پر گشت بھی ہے ایک دن ایک دن دوسرا گشت ہے ایک دن شب گزاری ہے یا کوئی آدمی اور جلدی تو چار بجے سے پانچ بجے تک ملاقاتوں کی کے بنا دی ہمیں تو افراد سے جا کر ملاقات ہے ہر گھر کا ہر پر ابھی آدمی یہاں گھر پر نہیں ہے شام کو اور ہمارے پاس ابھی وقت ہے معلوم کیا کوئی فلا آدمی گھر پر معلوم کیا گھر پر نہیں ہے وہ دکان پر تو اس کی دکان پر چلے جا موقع ہے ان سے وہی ملنے اس مارکیٹ کے دوسرے دو چار نام لے کر ساتھ میں جائے گا اگر وہ نہیں ہوگا جن سے ملنے وہ نہیں تو ان سے مل رہے تو اس طرح ہر پندرہ دن میں ایک مرتبہ اپنی بستی میں اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر بالغ مسلمان سے ملاقات کرنی ہے بھائی کریں گے انشاءاللہ اور اس کی ابتدا کب سے کریں گے بولو نا بھائی صبح فجر سے شروعات کر دیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ اور پورا وقت جیسے تقریباً انہتر آدمیوں نے طے کیا تو ہم پورے ڈھائی گھنٹے ہم صبح دے دیں گے بقیہ جو ہے ان کے پاس پورے ڈھائی گھنٹے نہیں ہے تو صبح ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بھی لگائیں گے لگائیں گے انشاءاللہ اب اس کو جماعتیں تو آپ حضرات بناتے ہیں سال ہر سال سے اس کا تجربہ ہے اور مسجد کو لیکن اب وہ جماعتیں بنا کر محلے تقسیم کر کے محنت کا نظام بناؤ ملاقاتوں میں ہم جائیں گے تو ہر مسلمان سے ایمان یقین کی آخرت کی پوری بات کریں گے چھ صفات کے دائرے میں رہ کر اور فضائل بتا کر بات کریں گے منفی بات نہیں کریں گے منفی بات نہیں کریں گے تبصرہ نہیں کریں گے کسی پر اور محبت کے ساتھ بات کریں گے ہمارا لہجہ جو نا لہجہ لہجے کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے بات بات کے قبول کرنے میں لہجے کا اثر ہوتا ہے آج میں اپنی سگی اولاد سے بات کر بیٹا ذرا گلاس پانی دے دو تو دو بچے کھڑے ہوں گے ایک ساتھ اور دونوں لے کر آنے کی کوشش کریں اور اگر ڈانٹ ڈپٹ کے لہجے میں بات کی ہے تو آدمی توقف کرتا ہے پہلے صرف سوچتا ہے کہ لا کر دینا پڑے گا نہیں نہیں لائے تب بھی تکلیف چلو نہ دے دو کیونکہ لہجے میں فرق ہے ایسے بات کرنے کا لہجہ ہوتا ہے ہمارا لہجہ متوازانہ ہوگا توازن کے انداز وہ ہے نا بقول انی من المسلم کی تفصیل میں شیخ میں لکھا ہے فضائل تبلیغ میں من احسن قولا ممن دعا الى میرا وعمل صالحا وقال نی من المسلم تو اس سے بھلا اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاوے اور خود بھی اچھے کام کرے اور اپنے آپ کو عام مسلمانوں سے ایک مسلمان میں بھی ایک مسلمان کوئی نمایاں تشخص نہیں کام کر کے اندر کوئی غرور نہیں کوئی گھمنڈ نہیں دوسرے کو حقیر نہ سمجھے چاہے وہ کیسا بھی مسلمان ہے وہ کیسا بھی مسلمان اس کو حقیر نہ سمجھے اور اس کے پاس اچھا گمان لے کر جائے اچھا گمان چاہے وہ آدمی نے پہلے ہماری بات سنی نہیں سنی پہلے وہ گیا نہیں گیا پہلے اس کی تشکیل ہوئی نہیں پہنچ ایک مرتبہ دس مرتبہ نہیں گیا لیکن ہماری زبان پر ہماری زبان پر بھول سے بھی بات نہ آئے کہ بھائی آدمی کو تو بہت مرتبہ ملے لیکن جاتا نہیں ہے نکلتا نہیں ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ جو ہے کام سے زیادہ نقصان کی چیز یہ اچھا گمان لے کر جاؤ ایک ایک کے پاس محبت کے ساتھ جاؤ اور دعوت کا ماحول ہموار کرنے کے لیے وہ اعمال ہیں جو اعمال اور جو کام حضور علیہ السلاۃ السلام نے نبوت سے پہلے مکہ میں کیے دعوت کا گراؤنڈ تیار کرنے کی جیسے کھیتی کے دانے ڈالنے سے پہلے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے زمین ہموار کرنی پڑتی ہے پھر اس کو نرم کرنی پڑتی ہے وہ سارے کام کر کے اب اس میں دانے ڈالیں گے تو اس زمین میں صلاحیت پیدا ہوئی ہے دانوں کو قبول کر کے اس کو اگانے کی اگر اس سے پہلے ہم ڈال دیں گے تو پیک کرے گی زمین واپس کر دے گی دانے یا اس کو ضائع کر دے گی ایسے ماحول ہموار کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ایک تو سلام ہے سلام کو رواج دے ہر ایک کو سلام کرے جو مسلمان ملے پہچان جو نہ پہچان ہر ایک کو سلام کرے مسکراتے چہرے سے ملے ایک دوسروں کو آج ٹینشن کا ایسا دور ہے کہ آدمی گھر میں سے نکلتا ہے بیوی کے پاس تو اس کو بھی سلام نہیں کرتا داخل ہوتا ہے گھر میں سلام نہیں کرتا ٹینشن میں جو ہوتا ہے ہر وقت پتہ نہیں کیا ٹینشن ہوتا ہے محلے میں سے گزر دس پچیس آدمی یہاں اس طرح کی بائک اور چڑھا چاند پہ چڑھنا ہو اس طرح چلتا ہے بھائی ادھر کوئی بیٹھا ہوا ہے ادھر کوئی بیٹھا ہے ادھر آدمی مسکرا رہے سلام کریں یعنی انسان ہے کوئی جانور تھوڑے حضور علیہ السلام نے جس کی تاکید کی افش السلام کہ سلام کو عام کرو پھیلاؤ اس ایک دوسروں کو سلام کرے مسکراتے چہرے سے ملیں چاہے ملاقاتوں میں ہو یا نہ ہو سلام تو ہمارے حق ہے مسلمان کو مسلمان ایک مسلمان بیمار ہے ہمارے محلے میں چاہے رشتے داری اس سے ہے نہیں ہے ہماری دوستی ہو یا نہ ہو وہ بیمار ہے اس کی عادت کریں گے اس کی ماں بیمار ہے جا کر اس کو خبر پوچھ بھائی تمہاری امی کے بارے میں سنا بیمار ہے کیا حال ہے طبیعت ٹھیک ہے ہاسپٹل میں تو وہاں جا کر کر لیں گے بیماروں کی عیادت کرنا اور مصیبت زدہ کی تعزیت کرنا یہ امان دین ہے یہ مسلمان کے مسلمان پر حق کوئی مصیبت زدہ اس کی تعزیت کر دی کوئی خوشی میں ہے تو اس کی خوشی میں شرکت کرنا کسی کی خوشی میں شریک ہونا کہ ان کی خوشی تو مبارکباد دی جاتی ہے خوشی کے موقع یہاں تک کہ صرف خوشی نہیں ہمیں تو یہ کہا کسی آدمی کو ہنستا ہوا دیکھے تو اس کو بھی دعا دے کوئی آدمی خوش ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو چل رہا ہے تو از حق اللہ حسن کہ اللہ تجھے ہمیشہ ہنستا اچھا رکھے اتنا وسیع ہمارا مذہب ہے تب اس کی خوشی ہے کوئی تو اس کی خوشی میں اس کو ہم مبارکباد دیں گے ہاں خرافات میں شرکت نہیں کریں گے خوشی کا مطلب ہے کہ ہم خرافات میں شریک ہو جائیں لیکن ہم لوگوں کو خوشی کے موقع پر مبارکباد دیں گے غم ہے کوئی تکلیف ہے تعزیت کریں گے کسی کا جنازہ ہے جنازے کے پیچھے چلیں گے جنازے کی نماز پڑھیں گے جتنے ہم مددگار بن سکتے ہیں کسی مسلمان کے کوئی بھوکا ہے اس کو کھلائیں گے کوئی حاجت مند ہے ہم اس کے مددگار بن سکتے ہیں ہم اس کے مددگار بنیں گے اور پھر اس کے ساتھ ہماری ملاقاتیں ہوگی گھر گھر جا کر تو یہ ہماری ملاقاتوں میں جان پڑے گی ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے گا ہماری بات میں وزن پڑے اب جا کر ہم ان بھائیوں سے سلام بھی روزانہ کر رہے ہیں اور خوشی غمی میں شریک بھی ہو رہے ہیں آپس میں کچھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں تو پھر اب دین کی دعوت کی بات لے کر جائیں گے تو اس بات میں وزن ہوگا اور پھر پوری ایمان یقین کی آخرت کی اس بھائی کو اپنے بارے میں اس کے گھر کے بارے میں گھر کے ماحول کے بارے میں اچھے انداز میں متوجہ کریں گے امراض امت بیان نہیں کریں گے محلے میں قوم میں سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو بیان نہیں کریں گے بلکہ اچھے انداز میں نماز کے فضائی بتائیں گے گھر میں اعمال کرنے کے فضائی بتائیں گے ذکر تلاوت تصدیق کے فضائی بتائیں گے بچوں کی اچھی تربیت کے منافع بتائیں گے گھر کی عورتوں کو دین دے کر گھر میں ماحول بنانے کے فضائی سمجھائیں اور اس بھائی کو آخرت کا تذکرہ کریں یہ ساری باتیں ہماری بات میں آنی چاہیے ایمان یقین کی بات نماز کی پابندی کی بات گھر میں ذکر و تلاوت عبادت کی بات بچوں کی تربیت اور اچھی پرورش کی بات اس میں اخلاق کی بات گھر والوں سے پڑوسیوں سے محلے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات اللہ کے لیے کرنے کی بات آخرت کی بات قبر حشر نشر جنت جہنم یہ ساری باتیں ہمارے مذاکرے میں آ رہی ہیں ہمارا حضر اصل میں تشکیل ہی ہوتا ہے صرف ہم مثلا جو ہم ملاقاتوں میں جاتے ہیں تو ہمارا حضر کس کو چاہ اگر وہ پہلی مرتبہ جا کر کہتے میں چار مہینے تیار ہوں تو ہماری کوئی بات نہیں اس کی ارے کریں گے ہم کوئی بات بولو نا بھائی ہم گئے وہاں پر اور پتا بھائی ابراہیم بھائی ہم آپ کے پاس آئے تھے ملاقات کے لیے اس سے اپنی جماعت ہے تو میں تو تیار ہوں ہم اس سے کچھ بات کریں گے بولو نا بھائی ارے کریں گے کیوں کہ ہمارا کام پورا ہو گیا حضرت والا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا تشکیل تو ہمارا چھٹا نمبر ہے کون سا نمبر ہے چھٹا نمبر اس سے پہلے کتنے نمبر ہے اس سے پہلے پانچ نمبر چھٹا نمبر تشکیل ہے تو پانچ نمبر کی باتیں بہت ابھی کم ہو رہی ہے یا ہو رہی ہے تو ایمانیات کی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد عبادات علم ذکر اور اکرام اخلاص وہ باتیں کم ہو جاتی ہے بہت ہی کم بلکہ عمومی مجامع میں بیانات میں بھی جو ہے یہ اور آخرت قبر حشر نشر وہ ہماری اصل بنیادیں جس بنیاد پر آپ کی ٹھوس مضبوط ہوتا ہے اس لیے طے کریں انشاءاللہ کہ ساری باتیں کریں گے کرو گے ان شاء اللہ جب یہ ساری بات کریں گے تو کتنی دیر ہوگی ملاقات میں بھائی بیس منٹ پچیس منٹ آدھا گھنٹہ ہوگا یہ ساری بات کریں گے تو اس آدمی کا ذہن بنے اندر طلب پیدا ہو پھر اس سے مطالبہ رکھیں بھائی اس کے لیے بزرگوں نے کہا کہ آدمی چار مہینے والے کر اور چار مہینے میں یہ فائدہ ہوگا اس کو چار مہینے کے فائدے بتا اس کو اس بنیاد پر تیار نہ کرے کہ فلاں مولانا جا رہے تم ان کے ساتھ ہو علاقہ بہت اچھا ہے آج صاحب تمہارے لائق ہے اس لیے چلے جاؤ اس بنیاد پر تشکیل نہیں کریں گے اس کو تو اصلی حقیقی بنیاد پر کہ مجھے خود اپنی ذات سے دیندار بننا ہے اور دین کی محنت کو سیکھنا اس لیے جا رہا ہوں تو یہ ساری جب باتیں آئے گی تو اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھے بھائی دین اور دین کی محنت کو سیکھنے کے لیے ایک اچھا عمل ہے مجھے اللہ کے راستے میں وقت لگانا چاہیے یہ اس وقت ہوگا جب یہ ساری باتیں ہمارے مذاکرے میں آئے گی کریں گے انشاءاللہ پھر اسی میں چار مہینے کی تشکیل کریں گے پھر چار مہینے اگر امید لگ رہی ہے کہ آدمی تین مہینے کے بعد چار مہینے چلا جائے گا تو اس کو باقی رکھیں اچھی بات ہے تین مہینے کے بعد اپنی مسجد سے جماعت ہے آپ چار مہینے کی اس میں تیاری کر لیں وصولی اس کی کر لیں وہ کہہ رہا بعد میں دے دیں گے ٹھیک ہے ابھی ہو جاتی ہے کر لیں ورنہ پھر بعد میں لے لیں اس کو دعا میں لگا دیا اور مقامی اعمال کی دعوت دے کر اس کو شریک بھائی تین مہینے کے بعد آپ جائیں گے چار چار مہینے تو ابھی ہماری اس ہفتے تیروزہ جماعت ہے اس سے آپ ابتدا کرو اچھی جاؤ جا کر آپ یہ تین دن کی تین دن میں وہاں جا کر چار مہینے کے اللہ سے دعا بھی کرو اور کام سے ابھی سے منابل سبق پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اس ہفتے میں تین دن تیار ہو ٹھیک ہے نہیں ہو رہا اگلے ہفتے میں دن اور اگر اندازہ ہے کہ چار مہینے کے آدمی نیت کرنے سے ڈر رہا ہے گھبرا رہا ہے تو ان کو بھائی دیکھو چار مہینے کی جمع تین مہینے کے بعد ہے کر لو تو بہت اچھا ہے بہت اچھا موقع نہیں میری ہمت نہیں ہو رہی ترغیب دی پھر بھی تیار اور ترغیب دی نہیں تھی اب ان کو کوئی ایک کام کرو یہ بیس دن کے بعد اپنی مسجد سے چلنے کی جماعت اس پر آمادہ کر لیں ابھی اتنی ہمت تک کم از کم چلنا لگا کر شروعات کرو اس پر آمادہ کر لو نہیں آمادہ کرنی ابھی تو میرے پاس چھٹی نہیں ہے میں اسکول میں ٹیچر ہوں میں نہیں جا سکتا میں اپریل کے ویکیشن میں جاؤں گا تو ویکیشن میں ان کو کلیئر لائٹ کوئی آدمی کہہ رہا ابھی ہماری سیزن چل رہی ہے نیا آدمی ہے اس کو ترغیب بھی تھوڑا سیٹ کرنے کی لیکن نہیں ہوا میں جاؤں گا جولائی میں تو اس کا جولائی میں نام لکھ تو سال بھر جو ہماری ملاقاتیں ہوتی رہے گی اس میں کچھ نام جولائی کے آئیں گے کچھ اپریل کے آئیں گے کچھ دسمبر کے آئیں گے چار مہینے کے آئیں گے چلے کے آئیں گے ہر قسم کے نام آتے جائیں گے اس کو اپنی ڈائریوں میں محفوظ کرتے جائیں ہمارا ایک کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم محنت کر کے لوگوں کو تیار کر کے لکھتے نہیں ہیں پہلے کے لوگ تو جو ہے بہت اہتمام کرتے تھے لکھنا لکھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی کاپی اور قلم رکھتے تھے پروڈیٹ اور جس آدمی کی تشکیل اسی کو بھائی ذرا لکھ دیں اس میں تیرا نام ان کو آتا نہیں ہوتا تھا وہ ملک صاحب تھے آنند بعد میں چلے گئے گا گوجرا میں رہتے تھے تو ہمارے بعد میں پرانے ساتھی وہ شروع زمانے میں ملاقاتیں کرتے تھے تو وہ ایک ساتھی ہمارے حصہ کر کے وہ کہتا میں ملک صاحب کے ساتھ ملاقاتوں میں جاتا تھا بہت کم جماعتیں بنتی تھی صبح بلند جاتے تھے تو چلتے چلتے راستے میں کوئی سلام بھی کرا نا ان کو تو ملک کا جانو نام رکھو آنند کہیں کہ آپ کی محبت سے سلام کری تھے اس کو سلام بھی کوئی نہیں کرتا وہ بعد میں اس سے ملاقات کرے گی یعنی اتنا اہتمام کر دیتے ہو اور ابھی ہم کو آدمی نام دے رہا ہے بھائی میں دسمبر میں چار مہینے جاؤں گا ہم کہہ رہے ہیں جانور چار ہزار ہمارا کے دور رہے بھائی اس کو چھوڑ دیتے نظر انداز کر دیتے تین دن کے لیے سب سے کی جماعت ایک آدمی کہہ رہا میں آخری جماعت پہ جاؤں تو ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ایک آدمی ہے میں کش میں جڑوں گا تو اس کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں اب وہ نیا آدمی ہے اس کا تو کش میں جانا چار مہینے کے برابر اپنی ڈائری میں لکھ لیا کہ اسماعیل بھائی فلاں انہوں نے کش کی نیت کی اب کش کے دن ڈائری نکالیں گے صبح کہ بھائی اسماعیل بھائی ایک نام ہے ایک دوسرا نام ہے ایک تیسرا نام ہے پانچ آدمی ہیں جو ہفتے بھر کی ملاقاتوں میں انہوں نے کش میں آنے کی نیت کی تھی آج جا کر یاد دلا دو ہاں، تو یہ اہمیت ہوگی اب آپ جاؤ گے نا تو پانچ لوگ تو بہت خوش ہو جاتے کہ یار میں نے یاد دیوڑا مچا ہے بہت خوش ہو جاتے اور بعض ہوتے ہیں خوش تو نہیں ہوں گے لیکن آپ کی محنت پر وہ آ جائیں گے اور اگر آپ نے نظر انداز کر دیا تو چھوٹ جائے گی تو ہماری جتنی تشکیل ہے چار مہینے کی چلے کی سہروزہ کی ڈھائی گھنٹے کی گش کی اس کو ہم نوٹ کرتے جائیں سب کے نام تو اپنے لکھے ہی ڈائری میں اس کے سامنے لکھتے اشارے بھائی گش تعلیم تین دن اس کے سامنے اشارہ کرتے گئے اب وہ ڈائری کو چیک کرتے رہے ہمارے مال لے کے یہ پچاس جڑوں کے ایک سو دس ایک سو بارہ بالغ مرد ہمارے ذمے ہیں یہ مہینے بھر کی ملاقاتوں میں ایک سو بارہ آدمیوں پر کیا کام ہوا ہے اس کا محاسبہ کر اس لیے مزیدار جماعت کا فیصل ذرا ایسے ساتھیوں کو بناوے جو ساتھیوں کو اچھی حرکت کرا رہے جو خود پابندی سے وقت لگا رہا ہو جس کے سہروزہ لگ رہے ہیں ڈھائی گھنٹے دے رہا ہے ایسے افراد جب فیصل ہوں گے تو چونکہ خود فکر پر ہے قربانی پر ہے وہ اپنے مجمعے کو قربانی پر لانے کی کوشش کرے گی اور فیصل ایسا ساتھی ہے جس کے بیچارے کے خود ہی چلنا نہیں لگ پا رہا ہے اس کے خود ہی تین دن نہیں لگ پا رہے ہیں تو وہ اپنے مجمع کو پوری قوت کے ساتھ کام پر آمادہ نہیں کر پائے گا وہ بولنا چاہے گا پھر بھی اس کی زبان اجازت اس کو نہیں دے گی کہ وہ سب کو کہے کہ پابندی سے دیں کیونکہ اس کے تین دن نہیں لگ رہے اس لیے باری باری فیصل بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ لائن لگا دیں ایک ہفتے یہ رہیں گے دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے چوتھے ہفتے پانچ ہفتے بلکہ ایسے سوجھ بوجھ اور قربانی والے ساتھیوں کو اپنے ذمہ دار بنا ہوئے مشوروں میں کہ جو اپنے مجمے کو لے کر چلتے ہیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ قربانی کے ساتھ ساتھیوں کو یاد دہانی کرتے ہوں تو اس لیے اس طرح ڈھائی گھنٹے میں پوری بات کریں پوری تشکیل ہو وقت پر یاد دہانی کریں بھائی کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تو کا بھائی پالن پور سے ایک ساتھی آ جاؤ جلدی جو جلدی آ جاؤ آ جاؤ بہت دیر لگاتے ہیں آ جاؤ بھائی رستم ہے رستم بھائی ہے علی کے بدراملی کے رستم بھائی بیٹھے ہیں یہاں کہیں ہاں؟ گئے پہلا گز دوسرا گز کتنے کتنے آدمی ہوتے ہیں کب کرتے ہیں کتنی دیر کرتے ہیں جماعتیں کتنی بناتے ہیں پوری بات بتاتے ہیں ہمارا پہلا گز کا دن اتوار ہے اس اتوار کے دن صبح مسجد اور جماعت کے اندر مشورے کے اندر ہوتے ہیں اس کے اندر اعلان اور مغرب کی بات کی بات درمیانی بات اور مہمان جماعت ہوتی ہے تو آخری بات مہمان جماعت کے میں ہوتی ہے اور تشکیل یہ سارے امور طے ہوتے ہیں اس کے بعد میں اور جماعت ساتھی کو فکر لگائی جاتی ہے کہ بھائی گھر تو سامنے آئے گا لیکن محنت ابھی سے ہمیں شروع کر رہی ہے ابھی سے اس کی بستی کے اندر دعوت بھی چلا ہے اس طرح کی ترجیح بھی دیتے اور اس کے بعد میں سامنے مغرب کے اندر ساتھی للہ آ جاتے <coughs> ساتھی آتے کتنے آتے ہیں ساتھی ساتھی جو پہلے جب میں برا آؤٹ فارغ کرنے والے قریب ساٹھ کے قریب ہو جاتے سات آدمی ساٹھ ساٹھ ماشاء گئے تو کے اندر مسجد میں چار مہینے والے کتنے ہیں ایک سو تیس اور چلے والے چلے والے دو سو یہ ساٹھ آدمی جو ہوتے ہیں آپ کے دیش میں وہ کتنے مدت سے ساٹھ ہو رہے ہیں ساٹھ آدمی تک قریباً چار پانچ سال سے اس کے علاوہ مجمع جو آتا ہے تقریباً سو کے قریب ہو جاتے ہیں جو درمیانی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد میں آتے ہیں درمیانی بات شروع سے پھر چلے جاتے ہیں یعنی یہ ساٹھ اور دوسرے چالیس ہاں, ہاں، سو کے قریب ہو جاتے ہیں سو کے ماشاء اللہ گش کی بات کتنی دیر کرتے ہیں پندرہ ایک منٹ بات ہوتی ہے پندرہ اس کے بعد میں پھر جماعت بنتی ہے چھ جماعتیں ہماری یہ جو آپ پندرہ منٹ بات کرتے ہیں گش کے موقع پر کیا بات ہوتی ہے اس میں ترجیح بھی بات ہوتی ہے کہ کہ بھائی فضائل کی کہ بھائی اس کے اندر سے دین کی محنت کے اندر یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمارا دس سال عمل اس کے ذریعے سے ہمارے ایمان کو پانی ملتا ہے اس لائن کی ترجیحی بات ہوئی کہ مجمے کو ابھار دے گی اور سارے مجمے پہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی یہ اصل تو یہ ہمارا جبدست والا ہمارے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ دو نمازوں کا پورا فارغ کرنا ہے گا تشکیل دعا تک ہمیں سب کو جم کے دینی ہے اور اس طرح کے ڈیزائن کراتے ہیں اس کے بعد میں پھر جماعتیں بناتے ہیں کتنی جماعتیں بناتے ہیں چھ جماعتیں بنتی ہیں آپ کے مکانات کتنے ہیں مسئلہ دو سو نبے یعنی ہر ہفتے سارے گھروں کا کشٹ ہو جاتا ہے جی ہلو ماشاء اللہ کتنے آدمیوں کی جماعت بناتے ہیں جماعتیں جو بنتی ہیں جی، جو محلے کی جو جماعتیں بنتی ہے اس میں پانچ آدمی ہوتے ہیں گلی تنگ ہے اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی گلیاں دو چار فٹ کی راستے ہیں جی۔ ساری گلیاں ایسی اکثر اچھا، اچھا۔ ہاں۔ محلتیں اور جو بازار کی جو جماعت بنتی ہے تو بازار کے اندر بھی پانچ ہی رکھتے ہیں جی، اور جو دوسری سوسائٹی کی جماعت ہے اس میں دس ساتھی بنتے ہیں بڑا محلہ ہوتا ہے ہاں مطلب وہاں اور دعا کے اعتبار سے بھی دو دو ساتھی کرتے ہیں جب تک ہزار نو صحیح ہو جاتا ہے ہم دو سے ہزار ہو ہی جاتے ہیں ہزار ازان تک ہوتا ہے جی تک ہوتا ہے درمیانی بات چلتی رہتی ہے ہاں درمیانی بات چلتی رہتی وہ کون کرتا ہے وہ کام ساتھی سے پہ ہو جاتا ہے صبح الگ الگ ساتھی سے الگ الگ کوئی متعین ہے نہیں کوئی فکس نہیں اور اس کے بعد میں پھر عشا کے بعد عشا کے بعد میں بات ہوتی ہے عشاء کے بعد میں بات جو ہوتی ہے پندرہ بیس منٹ بعد مقامی ساتھی کی ہوتی ہے یا جماعت کی بھی ہوتی ہے ان کو بھی کہیں تشکیل کے جو ساتھی ہوتے ہیں ہمارے مقامی ہوتے ہیں تو اس کے اندر چلے چار مہینے کی جو پندرہ بات کی تھی پندرہ چیک کرتے ہیں جی پندرہ منٹ آپ جماعت کو بھی کہہ دیتے ہیں جماعت کو بھی کہہ دیتے کہ پندرہ منٹ بات کر لیجیے پندرہ بیس منٹ تاکہ مجمع مغرب سے وقت فارغ کر رہا ہے پوری رعایت کے حساب سے اچھا ٹھیک ہے بہت زیادہ رعایتیں ہو جاتی ہاں وہ مسجد سے نماز کے ہے عام مسجدوں کے اچھا اور تشکیل کیا کرتے ہیں تشکیل کے اندر پیچھے چار کی تشکیل ہوتی ہے لیکن اس میں زیادہ زور نہیں دیتے اور جیسے اجتماع کے موقع کے اوپر تو زیادہ تشکیلیں لگے ہوتی ہیں لیکن تین دن کے اعتبار سے ماشاء اللہ ہر ہفتے جماعتیں نکلتی ہیں تو اس کی تو ہر مجمے سے کہتے ہیں کہ تشکیل کے اعتبار سے نئے دن ساتھی ہوتی ہے اس کے اندر ہر ہفتے کتنی جماعتیں جاتی تین دن ہر ہفتے ایک جماعت جی تشکیل ہو جاتی ہے جی تشکیل ہوتی ہے مقامی کام کا بھی کچھ مذاکرہ ہوتا ہے جی، ہاں، تشکیلیں پوری ہونے کے بعد میں پھر مقامی کام یعنی قوت کے ساتھ میں تو نہیں سمجھایا جاتا جیسے تشکیل والا ساتھی ہوتا ہے کبھی یعنی گنا دیتے ہیں کہ پانچ کا ہم بھائی یہ کر لیں اور بعض ساتھی پوچھے ہوتے ہیں کہ اجائن بھی کرا کہ کبھی پور ہو جانا کا مشورہ ہے کہ ہمارے پریجن کے بعد میں ہوتا ہے بھائی ہمارا یہ کام ہے کہ اس کو بیٹھا کون کون بیٹھے گا کروا لیتے ہیں اجائن بھی کبھی کبھی کوئی ساتھی ایسا مضبوط ہوتا ہے تو کروا لیں اچھا دوسرا گش دوسرا گش ہمارا مشورے سے ہوتا ہے کبھی دو مہینے تین مہینے چار مہینے اس طرح مشورے سے ہلکے کے ذمہ دار وہ طے کرتے ہیں گے اور اس کے اندر جو شادی پہنچتے ہیں کہ پچیس تیس شادی پہنچتے ہیں دوسرے گز کے اندر جہاں جاتے ہیں وہاں ابھی تو ہماری جو ہلکے کی مسجد ہے اور دوسرا ایک دیہات ہے کہ دو جگہ پر کرتے ہیں دو جگہ جاتے ہیں جی۔ یہ پچیس آدمی ہاں نہیں دوسری جگہ جو دیہات میں جاتے پانچ ساتھی جاتی ہے باقی پچیس ایک ساتھی دوسرے جو مسجد میں جو طے ہوتا ہے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں تو دیہات میں پانچ سے کام ہو جاتا ہے پانچ وسل میں بستی بھی ایسی تھی گھر والوں سے کم لگے ہوئے ساتھی پانچ ساتھی ووٹوں کرتے چلے ہیں یعنی ہماری مانوی سے پانچ جاتے ہیں وہاں کی نوعیت کے حساب سے کتنے وہاں گھر تو ہے کہ قریباً ڈیڑھ سو سے زیادہ ہے لیکن جو لگے ہوئے ساتھی کسی کرتے ہیں اچھا دس اگر وہاں دس آدمی جا رہے تو کوئی مسئلہ ہے مسئلہ وہ گھر کے اوپر رہ کے کام کرتے ہیں کسی گھر کے اوپر نہیں اگر دس جاتے ہیں تو کیا تکلیف ہے تکلیف تو چھوٹی جگہ نہیں ہے اور تو آپ نے تو مقامی ساتھی پبلک کے لیے تو پوری دنیا ہے زمین پوری ہمارے لیے گھر میں کرنا ضروری تھوڑا ہے ان کے گھر میں گھر کے باہر بچھا دے گھر کے چھت پر چلے جا رہے ہیں دس آدمی ہوں گے تو جماعت بنے گی دعا ذکر میں ہوں گے بات بیچ میں چلتی رہے گی ساری چیزیں قابو میں آئے گی اور دیہات ہے وہاں مقامی ساتھی تو کم ہوتے ہوں گے آپ کے ساتھ نہیں ماشاء اللہ ساتھی تصور جاتے ہیں یہ تو قریباً ان کے پانچ چھ ساتھی آ جاتے ہیں ہاں۔ تو جماعت کے بعد یہ درمیانی بات بھی ہوتی ہے اس کے بعد میں ان کو ترجیح دے کے ماشاء اللہ ان کا روزانہ کا مشورہ روزانہ عشا کی نماز اور تاریخ کا مشروع ہوا ہے ان کی شروع ہو گئی اور ماشاء اللہ سے اب بقیہ جو بیچ ہے یہ بقیہ جو وہاں کے لوگ ہیں جو غیر مانوس ہیں ان کو مانوس کرنے کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں مانوس کرنے کے لیے وہاں مقامی شادی بھی محنت نہیں کرتے اور ملاقاتیں ہوتی ہیں دعا سلامی ہوتی ہیں سے زیادہ مغرب کے اندر جاتے ہیں کے بعد میں زیادہ ابھی تک کچھ تعارف ہی نہیں ہوا اس سے کتنے وقت ابھی تو یہ سب دو تین مہینے گش کے علاوہ بھی کبھی جاتے ہیں وہاں گش کے علاوہ تو زیادہ ایسا نہیں ہوا آپ کے پاس اتنا بڑا عملہ ہے کام کرنے والا گش کے علاوہ روزانہ وہاں تو دو آدمی بھیجو روزانہ دو آدمی آپ کے طے کر دو اگر لمبا نہ بے تو پندرہ دن کے لیے دو آدمی کو دیکھیں یہ پندرہ آدمی روزانہ ڈھائی گھنٹے بستی جی میں لگائیں گے اور وہ ان کا کام ہی یہی ہوگا کہ وہ جا کر الگ الگ الگ لوگوں سے مانو ان کو مانوس کرے ملاقاتیں کرے ان کی خیر خیریت پوچھے کوئی پان کا گلہ ہے وہاں جا کر تھوڑا سا دس پندرہ منٹ بیٹھے پان والے لینے کے لیے آئیں گے چائے کی ہوٹل ہے وہاں بیٹھے کسی کو چائے پلا دی کسی کو تھوڑا ناشتہ کروائے ایسے فضا ہموار کریں روزانہ آپ کے دو اور دو ساتھیوں کو ذمہ داری دیں کہ پندرہ دن آپ اس بستی میں محنت کر کے وہاں سے تین دن کی جماعت بناؤ انہوں نے پندرہ دن محنت کری دو چار آدمی تیار ہوئے اور ابھی اور پانچ دن بڑھا تو چلو بیس دن کے بعد کر دو حکم اور نئی نئی ملاقاتیں کرے وہ سراغ لگا کر آگے بڑھے مانوس کرے لوگوں کو قریب کریں مقامی لوگ ہمت نہیں کریں گے زیادہ پتہ کوئی کر ہے چلے گئے ایک دو کلو کیلے لے کر ان کے گھر ان کی عادت کر لیں پتا چلا ان کا کوئی آدمی پالن پور ہاسپٹل میں آیا ہوا ایڈمٹ ہے تو وہاں سیدھے ان کے پاس پہنچ گئے یہ جو ہے نا پتھر دلوں کو نرم کر دینے والی چیزیں ہیں یہ پتھر دلوں ہمارے ایک مسجد والے اس طرح جاتے تھے ایک میں میں مانوس پوری بستی دو چار آدمی مانوس اور بستی کا جو بڑا تھا نا وہ تو بہت شدید تھا جب بھی جا رہا گالیاں دے رہی ایک مطلب ہے کہ وہ آدمی کا کسی جگہ آپریشن ہوا ایک ہاسپٹل میں ان کو پتا چلا تو وہ چالیس کلو میٹر دور تھا گودرا سے وہاں سے وہ چلے گئے کچھ سامان عیادت کے لیے سامان لے کر تو پہنچے جا کر بیٹھے تو آدمی نے پہلے تو پوچھا آپ لوگ بولا ہم گودرا سے آپ کے گاؤں میں بھی ہم آتے ہیں ایسا کر کے تھوڑا تعارف وہ آدمی رو دیا اور اس نے پہلا ہی جملہ یہ کہا کہ ابھی تو میرے رشتے دار مجھے ملنے نہیں آئے اور تم لوگ آ گئے اس کے بعد پیسے کا کہ خدمت وقت کی ضرورت نہیں ہمارا چھوکرا سے بدو تھا ایسا آ تو ہم نے خبر پڑی ہمارے آپریشن تھے تو خبر خوب آئے تمری قدرت تھوڑی دیر اس کے بعد بیٹھے آ پھر میں چاہتا کئی آپریشن تھے کئی ضرورت ہو تو کئی نہیں کہ ہلر آپ لوگ بہت آپ نے گھر میں آئے تو اتنا مانو سو گیا کہ اب جب بھی اس کے گاؤں میں جاتے ہیں تو وہی اپنے گھر لے جا کے چہی لاتا ہے صرف اتنا ایک عمل ہے یہ جو غیرمانوس بچتی ہے ان میں ایک تو جس کے دن گئے مغرب میں دوڑتے بھاگتے پہنچے ایک آدمی کا اعلان والا جلدی گیا تھا بعد والا اس کے بعد اور آباد والا تو شاید مغرب پر پہنچا تو ان سے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی آئے گئے صدیوں تک کرتے رہیں گے وہ کام آگے نہیں بڑھے گا گش کے علاوہ ضرورت ہے جیسے ایسی بستی ہے تو پندرہ دن کے لیے دو آدمیوں کو دے دے کام ڈھائی گھنٹے وہاں لگاؤ اور آپ کے پاس حملہ ہے اتنے سارے ساتھی ان کو جتنا استعمال کرو گے اور زیادہ بڑھیں گے جی تو وہاں سے چار مہینے لگائے آدمی نے جی تین دن کی جماعت بنائی کبھی وہاں سے تین دن کے افراد نکلے ہماری جماعت کے اندر جوڑتے نہیں اب ابھی آپ ان کو اپنے ساتھ جوڑتے ہو نا جی آپ کے دو آدمی ان کے ساتھ جوڑ دو جماعت ان کی بناؤ جی بس سمجھ گئے جی ابھی ان کے تین آدمی آپ جوڑتے ہو چار آدمی جوڑتے ہو ہدف یہ بناؤ دو آدمی آپ کے وہاں جائیں گے وہ محنت کریں گے آٹھ آدمی دس آدمی ان کے ہوں گے دو آدمی ہوں گے ٹھیک ہے ان شاء اللہ چلو اللہ بھائی یہ کشتوں کو بھی مجمع وہ ہیں جو بارہ سنتا ہے بولتا ہے اپنے مجموعوں کو ترغیب دیتا ہے بس اصل بات وہی ہے جو ابتدا میں میں نے عادت کی کہ یہ فیصلہ کر کے ان عملوں کو پابندی سے کریں عمل وہی فائدہ پہنچاتا ہے جو پابندی سے کیا جاتا ہے فرائض تو اپنی جگہ وہ تو فرض ہی اس کو تو پابندی سے کرنے لیکن جو کام فرض نہیں ہے نا وہ بھی کام بغیر پابندی کے اس کا پورا فائدہ نہیں ہوتا مشاہد جو ہے مشاہد وہ معمولات جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں پابندی سے معمول پورا کریے تو تم کو فائدہ دے گا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو گولیاں دیتا ہے کہ پابندی سے ٹان ٹائم لے جا تے نا فائدہ تم نے پورا خوراک لوگ بتاتے ہیں تو بھی کہ پابندی تھی آپ خوراک کھا ہے پابندی تھی کھا چکے تو ٹن ٹن بتاؤ سو یہ فائدہ باقی ایک دن میں بیٹھ کر آدھا کلو کھا گئے تو پیٹ خراب ہو جائے گا اور ایک بھی نہیں کھائی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو جو اعمال ہوتے ہیں وہ عمل خیر العمل مادی مال ہے وہ انقل حدیث آتا ہے بہترین عمل وہ ہیں جو پابندی سے اگرچہ تھوڑا ہو یہ ہمارے دعوت ہے اس سے ہماری اپنی ذاتی ترقی بھی خصوصاً گشت جو ہے نا گشت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما دیتے ہیں کہ دو بڑی بیماریاں ہیں جو انسانوں کو لگتی ہیں ایک حب مال کی اور ایک حب جا کی دو بیماریاں پھر اس میں بھی بڑی بیماری حب جا کی میں مرتبہ مطلب آدمی پوکٹ کا ہوتا ہے ایک مرتبہ چار مہینے لگائے بستی میں لوگوں نے امیر صاحب امیر صاحب امیر صاحب کہنا شروع کیا دوسری مرتبہ چار مہینے جماعت بند آدمی کو لگتا ہے میں پوچھوں اسے مسجد میں ذرا رائے بھی زور سے دیتا ہے یہ میں پنا جو نا میں وہ یہ عمومی گشتوں میں پڑ جاتا ہے میں عمومی گشتوں میں پھیرے اور گشت کو بچوں کے حوالے نہ کرتا ابھی ہمارا عمومی جو گشت ہے بہت سی جگہوں پر دیکھا کہ بچوں کے حوالے ہیں نوجوان لڑکوں کے یہ تو بہت بڑا عمل ہے ہمارے بزرگوں نے اپنی بڑی عمروں میں بھی اس کا مولانا ابراہیم صاحب کا برکات ابھی بھی جب اپنی بستی میں جاتے ہیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ کبھی گزارتے ہیں تو وہ اپنے عمومی کش میں اپنی مسجد کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھی بن کر شریک ہوتے جب مسلم میں رہے گزشتہ سال تو وہ کہتے تھے کہ مسجد انہوں نے طے کی تھی کش کے لیے تو مدرسے میں پڑھاتے تھے تو گش کے دن اثر کی نماز اس مسجد میں پڑھ لیتے اثر وہاں پڑھ کر اثر بعد اپنے معمولات پورے کر کے پھر مغرب سے ہی اپنے گش میں شریک ہوتے اور عمومی گش کے سارے اعمال میں شریک ہو جاتے جتنا اہتمام کرتے حضرات یہ ہماری تربیت کا عمل ہے پہلا پہلو تو اس کا یہی ہے کہ یہ ہماری تربیت دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ محلے میں اس سے فضا بنے گی اور محلے کے باسر لوگ جب محلے میں دین کو لے کر پھرے جب محلے میں کوئی بھی بات چلانی ہوتی تو باسر لوگ پھرتے راستے بنانے ہوتے ہیں تو باسر لوگ کش کرتے ہیں محلے کا گھر گھر جاتے ہیں لوگوں کو تیار کرتے ہیں جمع کرتے ہیں ان سے فرائی لیتے ہیں محلے میں بجلی کا کنیکشن لانا ہے محلے میں پانی کا کنیکشن لانا ہے تو باسر لوگ پھرتے ہیں گشتوں میں بھی باسر لوگ شریک ہوں اور باسر آدمی سے اعلان کرا رہے ہیں اعلان کرنے والا بھروں صبح سے جیسے انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ صبح سے فکر کرتے ہیں محنت کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں جن ساتھیوں پر محنت میں نے عرض کیا جن کی تشکیلیں ہوئی ہیں گش کی ان کو بھی اپنوں کو بھی نیوں کو بھی سب کو دعوت دے ماحول بنا کر آج گشت ہے آج گشت ہے دنیا دار لوگ اپنی مجلسوں کا ماحول بناتے صبح سے تمبو لگاتے ہیں مائک لگاتے ہیں مائک میں ناک پڑھواتے کوئی نظم پڑھواتے کر کے اپنا ماحول بناتے تو ہمارا وہ طریقہ نہیں ہے تو مائک میں اعلان کریں گے یا بورڈ لگاتے ہیں کہ آج کی وجہ سے بتا بھائی ہوتی ہوں اعلان ضرور ہے لیکن اعلان سے پہلے دن بھر ایک محنت ہے چل پھر کر چل پھر کر محنت ہے وہ چل پھر کر محنت کر کے بنا رہے تاکہ بستی کے پورے ایک ایک گھروں کا گشت ہو جائے اب گشت کے لیے جمع ہوئے اعلان ہوا سارے ساتھی جڑ گئے جس کے ذمہ بات ہے وہ آگے نماز پڑھ لے کرو اور فوراً جو ہے کھڑا ہو جا بیٹھے نہیں کھڑا ہو جا کھڑا ہو کر مجمے کو جمع کر لیں مجمع ہے تو کھڑے کھڑے بات کر لیں دو پانچ دس آدمی ٹھیک آدمی بیٹھ کر بات کرے گا پہنچ جائے گی لیکن بادا پچاس آدمی ہیں اور آدمی بیٹھ کر بات کر تو اس کی بات پیچھے تک نہیں جاتی کھڑے ہو کر بات کر لیں اہتمام کے ساتھ اور گشت کے موقع پر جو بات کریں گے اس میں گشت کی ضرورت گشت کی اہمیت گشت کی ضرورت اور گشت کی فضیلت بتا دیں اس وقت چھ نمبر بیان نہیں کریں یا اس وقت اور مزید کوئی ترغیبی بات نہیں ہوگی اہمیت سمجھائیں اور گشت کی ضرورت بتائیں کتنی ضرورت اور پھر گش کے فضائی بتائیں اب مجمع کو تیار کر کے جماعتیں بنا لیں جماعتیں بنا کر پھر آداب بتاؤ تو سب کا کام سمجھا متکلم کر رہے ہیں برکا باقی ساتھیوں کو دعا دے کر استقبال سارا اور پھر جماعتوں کو روانہ کریں درمیانی بات کرنے والا کوئی مناسب آدمی منجے ہوئے ساتھی پانچ دس ہیں کئی پانچ ہیں کئی دس ہیں کسی ایک ایک ساتھی کو باری باری کبھی یہ کر لیں کبھی وہ کر لیں ساتھی متعین نہ کر لیں درمیانی بات یہی کریں بلکہ ان ساتھیوں میں سے کسی کو جماعت کو دیکھا مناسب جماعت ہے ہم کو اندازہ ہے کہ مناسب منجوئی بات کرتے ہیں خصوصاً اس ماحول میں ابھی آنے والی جماعتیں ہوتی ہیں موٹے تازہ آدمی دیکھا پگڑی والا بھائی ان کی بات ہو جائے بات کسی نے سنی بھی نہیں ان کی کیا بات کرتے ہو بس مطلب ہوتا بچے بچی نے آ گئے بھائی کی بات ہو جائے بہت اچھا ہے ان کی بہت کسی نے بھی سنی نہیں ہو کیا بات کرتے ان کی بات وہ کرتے نہیں کرتے موقع کے مناسب بات کرتے نہیں ہمارا مجمع پانچ آدمیوں کا بھی مجمع اس کا وقت ہمارے پاس امانت ہے وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے وقت امانت ہے ہمارے پاس سلیقے کی جنگ کی بات جذبات بنانے والی بات دعوت کی اہمیت بتانے والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قربانیوں کو بتا سمجھا کر کھول کر اس مجمع کو کام کے لیے تیار کرنا اترو خالی وقت گزاری نہیں کرنی اس نے شاعری اس مجمع کو تیار کرنا ہے جو ہمارے ساتھ اور اس انداز میں بات کریں کہ نیا آدمی آ رہا ہو تو اس کو اپنی بات میں شریک کر اس کو آگے بلا لیں اپنی بات میں اس کو شریک کریں اور جذبات بنانے والی بات کام کے لیے آمادہ کرنے والی بات مجمع سے اس کو اتنا تیار کریں کہ عشاء کے بعد بیان کے بعد تشکیل ہوں تو سب سے پہلے یہ لوگ کھڑے ہو جا کم تیار ہے کام کے لیے اس انداز کی بات کریں یہ ہماری اصلاحی مجلس نہیں ہوتی بہت جگہ جو نا درمیانی بعد میں اصلاحی مجلس ہو گئی ہفتے دس دن کا جو کچھ ساتھیوں کا انیس بیس ہوتا ہے موقع مل گیا ہے کسی کو تو وہ سب کوشش کرتا ہے کہ آج سب کو سدھار دوں اس سے کچھ سدھرتا ادھرتا نہیں اور زیادہ الرجی ہوتی مولانا یوسف صاحب فرما دیتے کہ ہر تندرست ڈاکٹر نہیں ہوتا ہزاروں میں کوئی خوش تندرست ڈاکٹر ہوتے ایسے ہر سال مسلح نہیں ہوتا آج کے خود بہت پابند ہے عمل کا دعوت کا نمازوں کا ذکر کا تلاوت کا لیکن دوسروں کی اصلاح کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی اس لیے ہمارے اس کام میں جو ہے اپنے آپ کو مخاطب کرنا ہے اپنی مجلسوں میں کہ بھائی میں محتاج ہوں میرے اندر بھی آ جائے آپ کے اندر آ جائے ہم ہم ہم کے جملوں کے ساتھ بات کر کے جو ترغیبی بات ہے ترجیحی بات سے جذبات بنتے ہیں آدمی لیتا نہیں اسلحی بات تو آدمی جس کو اپنا مسلح سمجھتا ہے اس سے لیتا ہے جس کو اپنا مسلح سمجھتا ہے اس سے لیتا ہے اس لیے کوشش کرے اس کی کس انداز سے بات کر کے تیار کرے گش کرنے والے جم کر محلے میں گش کرے اذان تک اگر اثر بات گشتے ہیں تو اذان سے دس منٹ پہلے پورا کر دیں تاکہ جماعت پہنچ نہ ہو تقبیر اولا پہنچ نہ ہو اس کا خاص خیال کریں اور ایک ایک گھر جا کر جم کر گشت کریں جو اس کے پورے آداب ہے تفصیل سے بتاؤں اور پھر عشاء کے بعد جمع کریں گے لوگوں کو تو سب سے پہلے ہمارا ہی مجمع جو گشت کرنے والا ہے وہ اپنی نماز پڑھ کر لوگوں کو لیتا ہوا جڑ جائے ادھر ادھر مشغول نہ ہو اور اعمال کے وقت جتنے بھی ہمارے اعمال ہیں چاہے فرض نماز ہو ہمارا ذکر تلاوت ہو عبادت ہو اور ہمارے گشت اور بیانات ہیں تو اس وقت موبائل بند کر دیں اگر وہ چل رہا ہے اور گشت میں آدمی ہے تو وہاں فوراً ریسیو کر کے بات کر رہا ہے کوئی بیوی سے کوئی بچے سے کوئی پارٹنر سے تو اس عمل کی وقت ختم ہو جائے اس سے خلاف جب اس عمل کے لیے ہم نے اپنے آپ کو خالص کر دیا اب اسی کام میں مشغول رہے اس کا لوگوں پر بھی اچھا اثر ہوگا اور ہمارے عمل سے ہم کو بھی فائدہ ہوگا اس لیے موبائل کو ہمارے اعمال کے وقت جو ہے اس کو ضرورت کے لیے رکھتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لیکن اعمال کے اوقات میں اس کو نہ چلا یکسو ہو جاؤ یہ تو ایسا ہے کہ آپ چوبیس گھنٹے بھی چالو رکھو کہ رات میں ایک بجے بھی فون آئے گے اگر پتا ہے سامنے والے جن کا رات میں کھلا رہتا ہے اور صبح پانچ بجے بھی آئے گا ان کو معلوم ہے کہ بھائی ان کا رات میں بھی کھلا رہتا ہے اور اگر پتا ہے ان کو پانچ گشکا دینے تو وہ فون نہیں کرے گا آدمی آدمی نہیں اٹھائے گا اس کو پتا ہے کہ جب ہفتہ شب گزاری ہے سامنے والا فون ہی نہیں کرے بیوی دلی بھی نہیں کرے گی فون نہیں اٹھائیں گے ضروری کام ہوگا تب بھی کہے گی فون نہیں اٹھائیں گے ان کا ماحول ہے اور اگر آپ چالو رکھو گے تو نماز میں بھی لینگ آئے گی آپ نماز پڑھ رہے ہیں سامنے والے کو پتا دیا کہ ایک میں دس میں بھی جماعت ٹرائی تو کرے پہلا گلاج نہ ہوئے ہاں وہ انسانی طبیعت ہے اس لیے اپنے اعمال کے وقت جو ہے اس کو بند کر دیں عمل کو یکسو ہو کر کریں گے تعلیم میں یکسو ہو کر بیٹھیں کشتوں کو یکسو ہو کر کریں اسی طرح دوسرا کشت بھی جیسے میں نے عرض کیا وہ بھائی کی باتوں باتوں میں ساری بات نہیں بھائی وہاں دو آدمی طے کریں اس جگہ کو کھڑا کرنا ہے دو ڈھائی مہینے اس انداز سے ہوگا تو ہر سال نئی نئی جگہوں پر کام کھولے گا اور ہر مسجد ایک ایک جگہ کھولے گی ضلع میں دو سو مسجد ہے تو دو سو غیر مانوس یا نئی بستیوں میں ایک ساتھ کام ایک سال میں شروع ہو جائے گی کریں گے اس طرح سے بھائی کون کون کریں گے اور حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے ہر گشت سے نقد جماعت بنا جمعہ سنیچر اس بار کوئی منسوخ چیز نہیں ہے کہ جمعہ کو تین دن کی جماعت جائے ٹھیک ہے مدرس حضرات ہیں ان کو جمعہ کی چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات جمعہ سنیچر کر لیں جمعہ سنیچر باقی سنیچر اس بار پیر پیر منگل بدھ بدھ جمعرات جمعہ گشت کے دن سے اگر کوشش کریں گے جس اس طرح جماعتیں بننا شروع ہو جائے گی کریں گے بھائی انشاءاللہ اچھا چھاپی سے ایک آدمی آ جاؤں جلدی بھائی جلدی آ جاؤ چھاپی ہلکے سے بھائی آ جاؤ آ جاؤ جلدی آ جاؤ پوری ارے آ جاؤ بھائی آ جاؤ ارے بھائی ذریعہ بنے کے بعد پورے مجمے تک جو پہنچے گی اس کا ذریعہ میں اور آپ بنیں گے بھائی تشریف رکھیں تشریف رکھیں ابھی ہمارا کام باقی ہے آپ کے یہاں مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہوتی ہے کیا ہوتی ہے گھروں کی تعلیم کا کیا حال ہے پوری بات سنا دو بھائی بیٹھ جا بیٹھ جا دس پندرہ منٹ ہوتی ہے کس صحبت ہوتی ہے کے بعد اور آپ کی مسجد میں نماز بھی کب زیادہ ہوتی ہے زیادہ ہوتا ہے فضا جامع کس طرح پڑھتے ہیں الگ الگ حصوں سے پڑھ جائے روزانہ کتنے حصے پڑتے ہوں گے تین چار تین چار روزانہ تین حصوں میں سے تھوڑا تھوڑا پڑتے ہیں ماشاء اللہ مجمع کتنا ہوتا ہے مجمع تینتیس چالیس پینتیس چالیس کے قریب اور نمازی کتنے ہوتے ہیں نمازی تقریباً سات کے اوپر ہاں قریب آدھے سے زیادہ لوگ تالے میں بیٹھ جاتے ہیں یہ بقیہ جو لوگ بچ جاتے ہیں نہیں بیٹھ پاتے ان کو آپ بیٹھانے کے لیے کوئی محنت کوئی کوشش کرتے ہیں جی ڈھائی گھنٹے کے ذریعے سے بھی محنت ہوتی ہے ہاں۔ اور مسجد بار جماعت کے ذریعے سے بھی ان کی ملاقاتیں کی جاتی ہے ساتھیوں کی اس تعلیم کے موقع پر آپ حضرات جو بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ فکر کر لیتے ہوں بھائی ایک آدمی کو تھوڑا سمجھا بجھا کر اسی وقت اپنے ساتھ لے کر بیٹھے ایسا بھی کوئی ساتھی کرتے ہیں ساتھی کھڑے رہتے ہیں لیکن کسی کو جبران روکتے نہیں ہیں اور شرما شرمی میں کوئی کاش ساتھی بیٹھ جائے اس طریقے سے ہمارے ساتھی جاتے ہیں تو ان کو تو پھر روکا جاتا یعنی دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں جی ہاں بند تو نہیں کر دیں دروازہ نہیں اور گھروں کی تعلیم کا کیا ہے ماشاء اللہ کا گھروں میں چھ نمبر کے مطابق کے ساتھ تعلیم ہو رہی ہے کتنے گھر ہیں اور کتنے گھروں میں آپ کی مسجد کے اطراف میں مکان کتنے ہیں ہمارے ڈیڑھ سو مکان ہیں اس میں سے کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے پچاسی تو پورا میرے گھر میں نہیں ہے اچھا۔ پندرہ دن مکان پر رہتا ہوں پندرہ دن باہر رہتا ہوں آپ کے مہانا مشورے میں کارگزاری تو آتی ہوگی میں گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے کسی اور ساتھی کو بتاؤ بتاؤ اچھا اس مسجد کے اطراف میں تعلیم ہوتی ہے ہاں ٹوٹل پچاسی میں ہے تعلیم اور مکان کے ہاں اور بچپن میں کا چھ نمبر اور پچپن جی یعنی نبے اور چالیس پچاس یعنی ایک سو چالیس گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے جی، جی۔ اور مکان کتنے ہیں ڈیڑھ سو یعنی تقریباً گھروں میں ہو رہی ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت مبارک ڈیڑھ سو میں سے ایک سو چالیس گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے اللہ قبول فرمائے ماشاء اللہ آپ کے مستورات کی تعلیم کے ہلکے بھی ہیں ہفتہ والی تعلیم کے ہفتہ والی تعلیم پندرہ دن کی ہوتی ہے مستور پندرہ دن میں ہوتی مستورات کی جو ہفتہ واری تعلیم ہے وہ پندرہ دن میں ہوتی ایسا کیوں ہلکے میں جو محلے میں میں عورتیں جمع ہوتی ہیں تعلیم ہوتی ہاں، وہ تو روزانہ ہوتی ہے نہیں روزانہ نہیں ہوتی وہ روزانہ کے آپ نے بتائیں ایک سو چالیس گھروں میں ہو رہی ہے محلے میں تعلیم محلے میں محلے میں ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ہوں گے آپ کے وہ ایک ہے دو ہے مدرسے میں جمع کر کے میں وہ جو کہہ رہا ہے کہ مدرسے میں الگ ہوتی ہے اور ہفتہ واری مکرو میں الگ ہوتی ہے کسی کے جانے میں صحیح صورت حال وہ بتاؤ سر ہاں، مدرسے میں ہوتی ہے مشورات کے فضائل کی تعلیم کا حلقہ نہیں آپ کے یہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھی بات کر اللہ بھائی تعلیم جو ہے تعلیم وہ تو ہماری غذا کی طرح ہے غذا جیسے روزانہ آدمی کو کھانا ضرورت ہے تب جا کے جسم تندرست رہتا ہے ایسے ہمارے روح کی غذا جو ہے وہ فضائل ہے اس سے رغبت پیدا ہوتی ہے بھائی متوجہ رہے یہاں پہ یہاں متوجہ رہے تو جتنے ہم فضائل سنیں گے نماز کے ذکر کے تلاوت کے عبادت کے دعوت کے اللہ کے نام پر جان اور مال لگانے کے سلا رحمی کے سچائی کے یہ ساری چیزوں کے فضائل یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں اس میں آپ دیکھو گے تو یہ ساری جو بنیادی ہماری ضروری چیزیں ہیں ارکان اسلام ہیں پانچوں ایمان نماز روزہ زکات حج جو فرائض حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی سیرت حکایات صحابہ جو اور اس میں بھی ان کے قربانی کے ان کے نماز کے ان کے ذکر و عبادت کے ان کے علم حاصل کرنے کے ان کے صبر و شکر کے ان کے مردوں کے عورتوں کے بچوں کے جوانوں کے بیماروں کے معذوروں کے واقعات ہیں اس جس سے جذبات بنتے ہیں سے جذبات بن کے اس کو سن سن کر بوڑھا سے بوڑھا آدمی ابھی ہمارا بوڑھا جو ہے مایوس ہو جاتا ہے لیکن جب حکایت صحابہ میں صحابہ کے قصے سنتا ہے وہ وہ بھی جوان ہو جاتا اور رغبت پیدا ہوتی ہے ایک زمانہ تھا کہ بوڑھا آدمی مشکل سے نکلتا تھا بلکہ ہمارے جی دین میں بھی جو ہے وہ ایک یعنی وہ اجیڑ عمر اس میں کر لیتا نہ پھر بڑھاپا ہو کر اب معذور آئے پھر چھوڑ دیتا لیکن فضائل سننے سے رغبت پیدا ہوتی اس لیے اپنی مسجد کی جو تعلیم ہے اس کو اہمیت دے اور سب سے پہلے وہ ہماری ضرورت ہے بھائی یہاں متوجہ رہے یہاں متوجہ رہے بات سنیں دھیان سے ابھی تک ماشاءاللہ اللہ بڑے دھیان سے رہے پہ یہ اٹھنے والوں کو محبت سے بٹھا دیں اگر بہت زیادہ سخت تقاضا نہ ہو پیشاب کا تو ان کو بٹھا دیں تو یہ فضائل کے حلقے جو ہیں اس سے اعمال کی رغبت پیدا ہوگی اس لیے کوشش کریں اپنی مسجد میں اس وقت جس وقت نمازی زیادہ ہیں آپس کے مشورے سے مسلیوں کے بھی ان سے بھی رائے لیں کیونکہ ہماری عمومی تعلیم اس میں سب کو رہے تعلیم کے وقت میں تعلیم جن کے ذمے وہ کتاب لے کر بیٹھ جائیں اور باقی ساتھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آئیں گے تو اپنے پڑوس میں کوئی آدمی ہے تو ان کو لے کر آئے دروازے پر کھڑے نہ رکھیں جو آدمی اٹھ کر کھڑا ہو گیا ببول نادر علی صاحب وہ گھوڑے پر سوار ہو گئے اب اس کو بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے بلا ایک وزندار آدمی اس کے دبدبے سے بیٹھ جائے وہ اور ہمارا کام دبدبے کا نہیں ہے ترغیب کا ہے تو بیٹھے بیٹھے ہم نے سنت پڑے ہمارے پاس ایک آدمی تھا ہم ذرا تیاری کے ساتھ ہی بیٹھے کہ جیسے سلام پھیرے اس کے کندھے پر آ کر رکھے پیسہ پا جاؤ بہت فائدہ ہوگا بہت بڑا عمل ہے تعلیم کا ایسے گش کے موقع پر جوڑ لیں گے مجلس کے موقع پر اسی طرح یہ مجمع جو ہے اس طرح اپنی نماز کو پھیل کر مسجد میں پڑھے باتوں میں نہ لگ جائے اپنی نماز پڑھے یا اپنے کوئی ذاتی کام میں نہ لگے اس وقت اس کوشش میں لگے کہ ہمارا مجمع کیسے زیادہ ہو اندر ایسی طلب ہوں اور ایسی لجاجت سے ہم اس آدمی کو کہے کہ اس کو دیا آ جائے ہمارے اوپر دعوت جو ہے نا دعوت اس میں تو اس میں تو لجاجت ہے جس سے سامنے والے آدمی کو دیا رحم آ جاتا ہے بھائی بےچارا کتنی محبت سے کہہ رہا ہے کتنی رجاجت سے کہہ رہا ہے چلو بیٹھ جاتے یہ اصل طریقہ ہے حضور علیہ السلاط والسلام کے جملے جو ہے یہ جملے جو حضور علیہ السلاط والسلام مینا میں جا کر کہہ رہے ہیں میں یوں امینی میں انسرونی حتہ ابل والی سالت اور بھائی کون مجھے ٹھکانہ دے گا کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں ان جملوں میں کیسی لجاجت ہے میں یوں نہیں میں ہوں کون مجھے ٹھکانا دے گا کون میری مدد کرے گا تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں کیسی نرمی کے ساتھ اور جملے بھی کیسے ہیں کہ جس میں لجاجت ٹپک رہی اس انداز میں ہماری دعوت ہے چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی چاہے وہ ہماری اولاد ہوں بھتیجے پانجے ہوں یا کوئی بھی چلو بیٹھو یہ طرز نہیں ہے نہ گھر کی تعلیم میں نہ مسجد کی تعلیم نہ اور کسی عمل یہ تو محبت کے ساتھ دل میں اتارنے کا کام ہے دل میں اس کے دل میں اتر گئی بات تو اب یہ سب کچھ قربان کر کے بیٹھے اور دل میں نہیں اتری ہے تو آج ہمارے دبدبے کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے کل ہم نہیں ہوں گے وہ نہیں بیٹھیں گے اس لیے پوری لجاجت کے ساتھ محبت کے ساتھ نرمی کے ساتھ شفقت کے ساتھ حسن اسلوب کے ساتھ اپنے مجمع کو جمانے کی کوشش وقت لگے ہوئے ساتھی ہیں ان کو بھی جن کا وقت ابھی تک نہیں لگا ان کو بھی محبت سے جوڑ لیں اور کوشش کریں آدھا گھنٹہ ہماری تعلیم ہو کتنی دیر ہو بولو نے بس تعلیم آدھا گھنٹہ ہو نہ ہو ہم طے کر لیں کہ ہم آدھا گھنٹہ بیٹھیں گے ابھی بہت جگہ منمن صاحب کرتا ہے نہ کریے مجمع بیٹھنے والا طے کرے گا نا اور وہ طلب سے سنے گا تو پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے گا پڑھنے اس کی طبیعت چلے گی مجمع طلب سے سن رہا ہے جیسے بیان بیان ہوتا ہے مجمع طالب ہوتا ہے تو متکلم کو کھلتا ہے متکلم کھلتا ہے بات اچھی نکلتی مجمے کی طلب پڑھ جیسے بازے علماء مثال دے کر بچے کی طلب پر ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترتا ہے اور بھینس دھونے کے لیے لگاتے ہیں طلب پیدا کرنے کو اس کا اس کا بچڑا لگاتے ہیں تو پھر اس کی طلب پر وہ اترتا ہے دودھ ایسے تعلیم کو طلب کے ساتھ سنیں کم ہو رہی ہے اگر پندرہ بیس منٹ تو دھیرے دھیرے پڑھا ایک مہینے میں ایک منٹ ابھی پندرہ منٹ ہو رہی مثال کے طور پر ایک مہینے میں ایک منٹ بڑھا ہے تو آئندہ سال جنوری تک کتنے منٹ ہو جائے گی پندرہ منٹ کی بارہ منٹ اور بڑھے گی کتنی ہو جائے گی بولو نا بھائی سال بھر میں ہو جائے گی اور کسی کو بوجھ بھی نہیں مہینے میں ایک منٹ بڑھ رہی پندرہ کے سولہ منٹ فروری میں سترہ منٹ ہو گئے مارچ میں اٹھارہ منٹ ہو گئے اپریل میں انیس منٹ مئی میں بیس منٹ ہو تو دسمبر جنوری آتے آتے ستائیس منٹ ہو جائے گی کیا کرو انشاءاللہ تعلیم آدھا گھنٹہ کریں ہمارے یہاں ترغیب تھی تو ہمارے ایک ہلکے والوں نے اس کو مضبوطی سے لیا تو ان کے قریب اٹھارہ بیس مسجد ہے ان کی ساری مسجدوں میں بیس پچیس منٹ تعلیم ہو رہی کئی دس منٹ باقی حلقوں میں کئی دس منٹ کئی پندرہ منٹ ہو رہی لیکن وہاں ان کے وہاں پورے وہ ہلکے والوں نے چلایا اس کو پوری مضبوطی اور اپنے ماہانہ مشوروں میں اس کی کارگزاری لیتے رہتے ہیں ترغیب دیتے رہتے تو ان کے وہاں ابھی تیس پچیس منٹ تعلیم ساری مسجدوں میں ہو رہی ہے اس لیے آپ حضرات سے طے کرو ان شاء اللہ آدھا گھنٹہ تعلیم کا حلقہ لگائے لگاؤ گے ان شاء اللہ لوگ کہتے ہیں بھائی لوگ سنتے نہیں ہیں بہت ابھی تو لوگوں کی رغبتیں کم ہو گئی ہیں اور مزید اوپر لائے گے تو شارٹ کلپ کا زمانہ ہے دو منٹ کی ڈھائی منٹ مولانا ایریاز صاحب نے جو تبلیغ شروع کی تھی اس وقت تو شارٹ کلپ کا بھی زمانہ نہیں تھا کوئی آدمی کے کی بات سننے کو راضی نہیں تھا لیکن مولانا نے یہ کہہ کر کہ بھائی لوگوں میں رغبت نہیں کرو ایک ایک دن کے لیے نکالے ایسا نہیں بلکہ چار مہینے کی تشکیل اس وقت کی لوگ کہتے تھے کہ حضرت کوئی ایک دن دینے کو تیار نہیں آپ چار مہینے کی بات بولے ہم تو اپنی بات پوری رکھیں اور کوئی آدھا گھنٹہ دے رہا دے گا تو ہم لے لیں گے ہم تعلیم کریں پوری کوئی آدھے پانچ منٹ بیٹھ کے جا رہا تھا ہم اس کو روکیں گے نہیں زبردست اس کو کہیں گے بھائی صاحب پوری بیٹھ لو کرنے مجھے جلدی جانا ہے کہیں وہ چل جائے گا لیکن تعلیم ہماری جو ہے وقت پر ہو صحیح ہو اچھے انداز میں ہو پوری ہو اس تعداد ابھی ہم ٹھیک ایک ساتھ آدھا گھنٹہ کر دیں گے ذرا لوڈ ایک دم ہو جائے گا تو پندرہ سے سولہ منٹ سترہ منٹ اٹھارہ منٹ کرتے کرتے اپنے آدھے گھنٹے تک لے جانا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت ایمان یقین کے آخرت کے اور اعمال کے مذاکروں میں فضائل کی تعلیم میں زیادہ وقت اخبار کے لیے لوگوں کا کتنا وقت ہے اور ابھی سوشل میڈیا میں کتنا لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں ہم اس کے عادی بنے مجمے کو اس کا عادی بنا تاکہ ادھر سے کٹے اور ان آماد میں لگے پھر تعلیم کے بعد اس میں اتنی رغبت پیدا ہو کہ یہ تعلیم کے بعد کوئی یاسر شریف لے کر بیٹھا ہے کوئی قرآن پڑھنے بیٹھ رہا ہے کوئی ذکر کرنے بیٹھ رہا ہے کوئی اشراق پڑھ رہا ہے کوئی تعجد پڑھ رہا ہے کوئی مسجد کا عادی بن رہا ہے کوئی امان دعوت کا عادی بن رہا ہے یہ ساری چیزیں اس کے منافع ہیں یہ اس کے منافع ہیں سارے اس لیے کوشش کریں کہ انشاءاللہ تعلیم آدھا گھنٹہ کرے گی کرو گے ان اچھا بیٹھیں گے کون کون اس میں سے پوری پورا وقت سبھی بیٹھیں گے ان کی بات ہے تعلیم کرنے والے ائیماں یا علما جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو کہتے ہیں بیس منٹ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں لیکن بعد میں ساتھ ہی آتے ہمارے پاس کے بھائی بہت لمبی ہو گئی تو ایسا تو نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اسی تعلیم کو اپنے گھروں میں چلا جیسے انہوں نے کارگزاری سنائی ماشاءاللہ بڑی اچھی کارگزاری یہ ڈیڑھ سو گھروں میں سے ایک سو چالیس میں تعلیم ہو رہی یعنی ان گھروں میں دین کی باتوں کا کہنا سننا شروع ہو گئے لیکن یہ ہماری تعلیم جو ہے صرف برائے تعلیم نہیں ہے یہ تعلیم ایک تعمیر ہے کہ دھیرے دھیرے دھیرے ہمارے گھر کی فضاؤں میں ہمارے گھر کی فضاؤں میں دین ظاہر ہو رہا ہو عبادات میں بچوں بچے بچے بچیاں سب نمازی بنے دس سال کی آٹھ سال کی عمر سے ان کو نماز جو حدیث میں سات سال کی عمر میں نماز وہیں سے ان کی مشق کرانا شروع کریں گھر میں ذکر تلاوت کا ماحول بنا ہوئے بچے بچیاں گھر کی عورتیں وہ گھر میں انعامال کے ساتھ اور گزار گھر میں دعوت کی فضا بنا ایک دوسروں کو دین کی بات کہنے سننے کا ماحول گھر میں بنا اگر ماں میں سستی دیکھے نا بچے تو بچے محبت سے اپنی ماں کو بھی دعوت دیں ایسا ماحول بنا چھوٹے بھائی ہیں بڑے بھائیوں میں سستی دیکھ رہے نماز کی تو وہ چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی سے نماز سے متعلق بات کر رہا ہو جیسے دندے سے متعلق بات کرتا ہے چھوٹا بھائی دندا اچھا کرتا ہے بڑے بھائی کو سلا دیتا ہے تو ایسا کر لے یہ کر لے وہ کر لے ایسے نماز چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے بڑا نہیں پڑھ رہا ہے تو بڑے بھائی کو چھوٹا بھائی نماز کی ترغیب دے رہا ہوں بہن اپنے بھائیوں کو سمجھا رہی ہوں دعوت دین کی دعوت کا گھر میں ماحول بنا عبادت کا عام مثلاً عورتوں کا مزاج ہوتا ہے جہاں بھی تھوڑی بہت نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے تو وہاں عورتوں کا مزاج نماز ذکر تصویر صدقہ دینے کا وہ مردوں کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے اسی طرح عورتوں کا دعوت کا مزاج بنا اگر ان کا دعوت کا مزاج ہوگا عورتوں کا تو اس گھر میں دین باقی رہے گا اور منتقل ہوگا اور اگر دعوت کا مزاج صرف عبادت کا مزاج ہے عورتوں کا تو اس گھر میں دین کو بقا نہیں ہوگا بچوں میں سستی آ جائے گی پوتے بالکل چھوڑ دیں گے گھر کی معاشرت میں استحکام نہیں ہو ماں دیندار ہے بہت پردے والی لیکن بچیوں پر وہ قابو نہیں پا سکے اگر اس کا دعوت کا مزاج ہے تو وہ بچیوں کا ذہن بناتی رہے گی ابھی سے ان کو لے کر سمجھائے گی تعلیم کر کے صحابہ کے صحابیات کے قصے سنائے گی اندر سے کوشش کرے گی وقت پر روکنے ٹوکنے کا موقع ہوگی تو دو باتیں محبت سے کہے گی بچوں کو بچیوں کو پوتوں کو نوازوں کو اور اس پڑوس والے ان کو پاس آئیں گے تو ان کا ذہن بنائے گی اس لیے اپنی عورتوں کا مزاج دعوت کا بنانا اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ وقتاً فروقتاً چھ بات کا مذاکرہ بھی کریں ان سے بھی کروا تاکہ ان کا مزاج دعوت کا بنے عورتیں داعی بنے ان کی دعوت بہت پختہ ہوتی ہے جن گھرانوں میں عورتیں دعوت میں لگ گئی ان کی نسلیں آسانی کے ساتھ دین پر جم گئی آسانی کے ساتھ ان کا مزاج بنا اور مرد اور عورت کا ایک فکر ہو گئی یہ دونوں چاہتے ہیں کہ گھر میں دین آ دونوں چاہتے ہیں بچوں بچیوں میں اسلامی معاشرت آ دونوں چاہتے ہیں سادگی تو پھر گھر میں وہ نظام چل پڑے گا جن باتوں میں میاں بیوی دونوں ایک فکر ہوں گے ایک فکر وہ کام کتنا ہی مشکل ہو گھر میں چل پڑے گا جیسے گھر بنانے کا مسئلہ آتا ہے تو دونوں ایک فکر ہو جاتے ہیں تو پیسے پانچ لاکھ روپے پاس میں اور خرچہ بارہ لاکھ روپے کا ہے تو عورت اور مرد بنا دینا ہے یہ گھبراتا ہے کہ پانچ ہزار لاکھ روپئے سے ہمارا ویواز دیا آتا وقت کرنے تمہیں ہمت کرو اور سو نوجن میں بھی بیچ دیس ارے ہوتا ہے نا اس میں اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں بیچا پچے بھی بیچا بیان کر سکتا میں گھبراؤں نہیں وہ ہمارا بھائی پاس سے لے جاتے او چلے ہوں دونوں ایک فکر جیسے ہو گئے تو وہ گھر بن جاتا ہے چاہے پانچ پر دوسرے ساتھ کا قرضہ کرنا پڑ دونوں ایک فکر ہو اور دونوں ایک فکر نہیں آرسک پکیہ یہاں سے نیت کر کے گئے بیرونی اور گھر میں اسی پڑے ہوئے ہیں ایک یہاں سے پکی نیت ہے لیکن وہ ہموار نہیں ہو رہی ابھی تک تو یہاں سے پکا ہو کر جاتا ہے بکر ہمارے عبد الرحمان کے باغ بنی گئے تھے بکری بنی نا یہاں سے تو پکا جاتا ہے اور گھر جا کے پھر گھر سمجھ سب تیار چھوڑا ہوں شو کرواؤں سو چمچا ہوتا وقت رکھو نا فکر ہموار نہیں تھے دو طرف سے وہاں سے لائن مل جا رہا تو فوراً آدمی ہمت کر لیتا ہے تو اس لیے اپنے گھر کا ماحول ہمارا بقول حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا فرماتے تھے کہ بھائی اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو ورنہ تم اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو جاؤ بات چلے گی نہیں ہماری اور ہمیں تو اپنی چلانی نہیں اللہ رسول کی چلانی اپنی تو چلانی کہاں ہے اللہ رسول کی چلانی تو اللہ رسول کی چلانے کے لیے اس کو ہموار کرنا ہوگا گھر کی عورتوں کو بچوں کو اور ان کو محبت کے ساتھ لے کر بیٹھنا ان کو وقت دے یہ جو پارے وقت چوپالوں پر دکانوں پر چوراہوں پر ہوٹلوں پر جاتا ہے وہ وقت اپنے گھر میں دے دے آدھا گھنٹہ لے کر بیٹھے اور ایک اچھی ہم سازگار فضا بنا ہم نے کچھ پڑھا ذرا پوچھے بچوں کو ایک قصہ پڑھا مسلم نے عمیر کا مسئلہ قصہ پڑھنے کا پوچھے تو صحیح بھائی کون سے صحابی کا قصہ ہے تو اس سے اس کے ذہن ہموار ہوں گے اس راستے سے بھائی نماز کی فضیلت کی حدیث پڑھی ہے بچے کو پوچھے بیٹا کیا حدیث پڑھی اس میں کیا فضیلت بہن اپنی زبان میں پوچھے تو اس سے ان کے اندر سمجھ بوجھ کی صلاحیت پیدا ہوتی اور دھیرے دھیرے دھیرے پھر وہی بچے جو ہے ہم سے زیادہ اچھے دائی بنیں گے اس لیے گھر میں پابندی سے کرے تعلیم کریں گے ان شاء اللہ اچھا ان میں سے کس کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے ماشاء اللہ اللہ مبارک فرما بس یہ ہے یہ تعلیم رسم نہ بن جاتی اس کی کوشش کریں کہ خالی بھائی کوئی بھی دو مل کر بھی کل تو ہو گئے ایسا نہ ہم حاضر رہ کر اپنے بچوں کو گھر کے افراد کو لے کر تعلیم کرا لیں اور تعلیم کے ذریعے جو ان کا ذہن بنا ہے اب پپی عدیر ان کی زندگیوں میں آسانی سے آوے اس کی کوشش کریں عید کے موقع پر ان میں سادگی آوے خوشی کے موقع پر سادگی آوے گھر کا رہن سہن سادہ ہو رہا ہو باہر کی چیزیں یہاں نہ لاویں باہر جو ہماری معاشرت ہے معاشرت حضور علیہ السلاط والسلام السلام کی معاشرت کی بنیادیں پاکی حیا اور سادگی پر تھی وہاں ناپاکی کا تصور ہی نہیں حضور کے وقت آدمی کے پاس اتنا موقع نہیں کہ غسل کرنے جائے اتنے میں تیمم کر لوں تیمم کرے آخر درجے میں پاک ہو جائے ناپاکی کا تصور نہیں آدمی کو موقع نہیں وضو کرنے کا تو تیمم کر لو تصور بھی نہیں کہ ناپاک رہے آدمی مسلمان معاشرے میں پاکی ہے گھر کو پاک رکھنا سکھایا کپڑے پاک رکھنے کو کہا بستر پاک رکھنے کو کہا نہ پاکی نہ ہو پاکی ہے اور دوسرا حیا ہے حیا جو ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے اور تیسری چیز حضور کی معاشرت کی جو سب سے بڑی بنیاد ہے وہ سادگی ہے آپ چاہتے تو بہت تکلف کر سکتے اپنی لاڈلی بیٹی ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سونے کے زیوروں سے آپ لاد سکتے تھے آپ کرنا چاہتے تھے لیکن آپ علیہ السلام نے یہ تو پسند کیا کہ فاطمہ کے گھر میں تین تین دن فوقر ہوتے تین تین دن تین تین دن فوقر ہو رہے لیکن عیش و عشرت کی زندگی ان کو دے اس کو پسند نہیں کی ابھی ہم لوگ اولادوں اور خصوصاً بچیوں کی محبت میں باپ جو ہیں عام متن اتنے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں کہ ان کو خواہشات کا عادی باپ بناتا ہے باپ بناتا ہے پھر اس کی خواہشات والی زندگی شوہر کے وہاں نہیں ملتی تو پھر شکایت کرتا ہے کہ ہمارا گھر تو انہیں ہم کرائے میں ہم کرائے چل جاتا ہوں پھر شکایت کرتا ہے یعنی خواہشات کا عادی بنا کر پھر اس کو خواہشات کی زندگی گزارنے پر آمادہ کرتا ہے اور وہ نہ ملے تو اس کے لیے جھگڑا کرتا ہے اور حضور نے اپنی بیٹی کو بالکل فقر و فاقہ کی زندگی سکھائی اور پھر نکاح بھی کروایا تو حید علی رضی اللہ عنہ حضور کے سامنے تھی ان کی پوری زندگی کو حید علی کروڑپتی کے بیٹے نہیں تھے وہ تو فقیر کے بیٹے تھے اب وہ فقیر آدمی تھے فقیر کے بیٹے تھے ان کو اپنی بیٹی دی ان کے صفات پر ان کے ایمان پر ان کی خوبیوں پر اپنی بیٹی دی اور ان کو اتنا فخر ہے وہاں تو کہ حضور علیہ اور السلام کو گھر وفراش کا جو سامان ہوتا ہے نا چکی ہے بستر ہے وہ بھی آپ علیہ السلام نے دیا ان کو کوئی لوگ گزارا کر اور اپنی بچوں کو اپنی بچیوں کو حضور نے خواہشات کا عادی نہیں بنایا یہ گھر کی تعلیم سے مقصود ہے کہ ہماری اولادوں میں سادگی آ گئی اسی لیے تو حکایت سطح پر سنائی جا رہی جو اثاث ہیں اگر حضور والی معاشرت گھروں میں رائج ہوئی تو پھر اس کے بعد بقیہ دین کی عمارت بہت مضبوط ثابت ہوگی عبادتوں میں استحکام ہوگا عبادتوں میں استحکام ہوگا ایمان پر جماؤ ہوگا اور اگر خواہشات کے عادی ہیں بچے ان کا ایمان مستحکم نہیں ہوگا وہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنا ایمان گوا سکتے ہیں یہ اپنی چاہت پوری کرنے کے لیے عبادتوں کو قربان کر سکتے ہیں یہ اپنی چاہتیں پوری کرنے کے لیے اپنی آخرت کا سودا کر سکتے ہیں اور اگر ان کو حیا اور سادگی کا سبق سکھایا ہے تو پھر وہ کبھی ایمان کا سودا نہیں کریں گے پاپوں میں زندگی گزار لیں گے وہ حق تلفی نہیں کریں گے کم مال پر گزارا کر لیں گے کسی کا نہیں دے گے یہ تعمیر اپنی اولاد کی اپنی اولاد کی تعمیر کرنی ان کو حیا سکھانی ہے سادگی سکھانی ہے اور ان کو دعوت سکھانی جدائی بنے کر میں اس لیے ان کو اپنی کارگزاریاں سنا میں اجتماع میں جا کر واپس جانا تو کارگزاری سنا میں مسجد کے حالات کی کارگزاری کے مسجد میں ماشاءاللہ اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہے اتنی جماعتیں اپنی جانے والی ہیں جماعت مہمان آ رہی ہے مسجد میں ہفتہ والی شب گزاری ہو رہی ہے امال کی کارگزاریاں سنا لوگ تاکہ وہ اپنی فکروں میں ابھی سے شریک ہوں بچے جیسے بڑے ہو رہے ہیں اپنی اپنی موجودگی میں اپنی نگرانی میں ان بچوں کو دعوت میں لگا دیں اس کی کوشش کر لیں جیسے ایک دیندار باپ کوشش کرتا ہے کہ اپنی نگرانی میں بچے کو قرآن سکھا دیں اس کا ناظرہ ختم ہو جائے حفظ کر لے وہ اور آگے اللہ توفیق دے اس کو عالم بنا دیں اسی طرح اس کی بھی کوشش کر لے کہ اپنی نگرانی میں ان کو دعوت کے کام میں لگا لیں جسے کاروبار پر لگانے کی کام پر لگانے کی فکر ہوتی ہے ایسے اپنی اولادوں کو دعوت کے کام میں لگا اور ان کو عمومی اعمال کا عادی بنا دیں گشتوں کا ملاقاتوں کا عمومی جماعتوں میں نکلنے کا اجتماع اور تقاضوں میں لے جانے کا نام یہ نہیں کہ ان کو ہم نے دعوت میں لگایا عمومی اعمال میں لگا دیں جو اصل چیز ہے کام کی مسجد کی تعلیم ہے مسجد کا مشورہ ہے گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں تین تین دن ان کے پابندی کے ساتھ لگ رہے ہوں سالانہ ان کا خروج کے اوقات کی تبدیل بن رہی ہو اپنے بچوں کی بانجوں کی بھتیجوں کی پڑوسیوں کی محلے کے جوانوں کی اس کی کوشش کر ابھی بھروس دینے کے ساتھی میرے ایک جگہ باہر ملک میں رہتے وہ سالانہ چار مہینے لگاتے لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس سال میں نے چار مہینے لگائے پھر دو تین مہینے کے بعد میں نے دیکھا کہ ہمارے بھانجوں بھتیجوں کا جو ہے بہت دنوں سے وقت نہیں لگا تھا تو ان سب کی ایک جماعت بنائی چلے کے ان سب کو لے کر گیا اور ایک چلر زیادہ لگا اس سال اپنے گھر کے بچوں کو لگوائے کہ ان کا بھی وقت لگنا چاہیے ورنہ ہمارے ساتھ تبلیغ دفن ہو جائے گی کام کرنے والا آدمی ذمہ دار آدمی لیکن اپنی حیاتی میں وہ کوشش نہیں ہوئی تو تبلیغ دفن ہو گئی ساتھ اس لیے کوشش کریں محبت سے اور عمومی اعمال سے جوڑ دیں عمومی اعمال سے پھر وہ دھیرے دھیرے دھیرے ترقی کرتے کرتے وہ اور آگے بڑھیں گے کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ کون اس کی کوشش کرے گا اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما آپ آ جاؤ آپ کا کون سا ہوتا ہے آ جاؤ آپ کیا تین دن کی جماعت کی کیا کرتی بھائی کیسے بناتے ہیں کب روانہ کرتے ہیں کتنی روانگی کی بات کرتے ہیں واپسی کا کیا نظام ہوتا ہے پوری بات کرتا ہوں بھائی تشریف رکھے تشریف رکھے جماعتیں ہمارے یہاں سے اکثر جو نکلتی ہے بھائی بیٹھ جاؤں اس کی تشکیلیں کشتوں کے لیے اس کی تشکیل ہوتی ہے جی۔ ہماری مسجد کے اندر میں دو ایمپلائی جاتا ہے آپ کے مسجد کے اطراف میں گورنمنٹ سروس کرنے والے کتنے ہیں پچاس آدمی اور گھر کتنے ہیں بھائی تشریف رکھے بیٹھ جائے تھوڑی دیر سفر کر اور والی مرد کتنے ہیں ایک سو تیس میں کم از کم دو سو تو ہوں گے اس میں سے پچاس آدمی گورنمنٹ سروس کتنے فیصد ہوئے وہ آپ اچھی طرح فہرست بنائیے اور پھر اس کا حساب کریے آپ ان کی رعایت میں تبلیغ نہ کریں جہاں کسی مخصوص طبقے کی رعایت کے ساتھ کام ہو جاتا ہے پھر وہ کبھی ترقی نہیں کر بزرگوں نے جو سمجھایا وہ کرنا ہے رعایت والے لوگ ہیں تو ان کو ٹھیک ہے بھائی تم دوسرے ہفتے میں لگاؤ تم چوتھے میں لگاؤ لیکن آپ کی مسجد میں تو ہر ہفتے تین دن کی جماعت کی آواز لگنی چاہیے اور مسجد کے اثرات سے سو فیصد مسلمانوں کے تین دن لگے اس کی کوشش ہونے اب اس میں ملاقاتوں میں گورنمنٹ سروس والا آ گیا وہ کہتا ہے میں دوسرے ہفتے کوئی بات نہیں دوسرے میں جاؤں کوئی کہہ رہا میں چوتھے میں لگاؤں تو چوتھے میں جاویں لیکن آپ مسجد اور جماعت ہر ہفتے طے بھائی بیٹھ جا رہے بھائی بیٹھ جاؤ یہ پہلا ضلع نہیں ہے جہاں مجلس ہو رہی ہے پورے صوبے میں ہوئی ہے اور یہ تو بہت جلدی پورا ہو رہا ہے اور آپ حضرات تو ایک گیا دو اور یہ تو پورا مجمعی جیسے جماعتیں بنی ہوئی ہے نکلنے والی تھوڑی دیر صبر کر لیں تو اس طرح جو ہے وہ چوتھے میں کہہ رہے تھے ان کو چوتھے میں کر ٹھیک ہے اچھا روانگی کتنی دیر ہوتی ہے آپ کی جماعتوں روانگی پندرہ منٹ ہوتی پندرہ منٹ میں بات سمجھ اچھا پڑھے لکھے ہیں سب آپ کے تو پندرہ منٹ میں سب سمجھ جاتے ہوں آپ کتنے میں کتنے سالوں سے آپ حضرات سنتے ہیں کہ بھائی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ روانگی کی بات ہو تو آپ نے اس کی کوشش نہیں کہ اپنی مسجد میں کہ بھائی اس کو پوری روانگی سمجھا تو دس بجے چلو ایک بے وصولی ہوئی دس لیٹ ہو گئے تو اب دس بجے پوری بات کرو کیا ہے لیٹ لیٹ اب تو ہو ہی گیا ہے لیٹ تو جو ہونا تو ہو گیا ہے اب ایک دوسرا جو بنیادی کام ہے ہمارا کہ جماعت کو تفصیل سے پوری بات سمجھا کر بھیجے اس میں کیوں تو کمی کر ہی گئے اب دس بجے ہوئے دس بجے اس کے بجائے ساڑھے گیارہ کو جائے ہونا تو نہیں چاہے کہ وہ ہو دس بجے دیا ساڑھے گیارہ کوشش تو ہماری ہے کہ فجر کے بعد ہی فوراً اس کو جمع کر لیں اور پوری مزیدہ جماعت ان کو وصولی میں لگ جائے ان کو لا کر جمع کر دیں تین آدمیوں کی جماعت بنا لیں جو روانگی کریں ان کی اور پوری بات ان کو تفصیل سے سمجھا لیں بھائی کو پوری اصل میں تین دن کے راستے سے آدمی داخل ہوتا ہے اچھا آپ کی جماعتیں کہاں جاتی ہے کبھی نقد جماعت لے کر آتی وہاں سے ہاں، مہینے میں جو آپ کی دو جماعتیں گئی تو سال بھر میں تقریباً چوبیس جماعتیں گئی ہوگی تو یہ چوبیس میں سے کتنی جماعتیں نقد لے کر آئی چوبیس میں سے ایک ہی آئی ہے آپ کے دوسری حلقوں کی اور منزلیں نقد جماعت لاتی محنت کرتے جماعت لاتے پوری جماعت تو نہیں ہوگی کوئی افراد کے ہوگی یا پھر ان کی ترتیب ان کی جو جماعت دیکھتے کے مشورے سے روانہ ہو اس طریقے سے محنت کرتی ہے واپسی پر کارگزاری ہوتی ہے واپسی میں ہماری مسجد کے اندر میں اسی وقت کے اندر میں جماعت اشراک کی بات ہوتی ہے تو اسی وقت کے اندر میں ان کی کارگزاری بھی دیں گے اور ان کو جو ساتھی ہوتے ہیں واپسی کی بات بھی کرتے ہیں کتنی دیر کرتے ہیں وہ پندرہ منٹ دونوں اتنا ہی ہوتا ہے بھائی ترتیب کا تو سب کو پتا ہے کہ شہرزہ جماعتوں کی کس طرح جمع ترتیب بنانی ہے بنیادی چیز یہ کہ ہر حرج جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا ہر پرانا ساتھی جس کو اپنے کہا بھائی جماعت لے کر جانے والا تھا کم از کم اس بنیاد پر پڑے گی جماعت لے کر جانے والا تو معاون لگائے سال کے شروع میں ہی جیسے کل عزائم ہوئے یہاں پر تو یہاں تو مجمع بہت تھوڑا میں کسی مسجد کے پانچ کے کہیں کے چار کہیں کے آٹھ کہیں کے دس لیکن پوری مسجد وار جماعت کو سال کے شروع میں آپ حضرات اپنی اپنی مسجدوں میں جمع کر موقع پر اور پھر آپس میں بیٹھ کر سب کے سالانہ عروج کا وقت اور وہ بھی پوری بصیرت کے ساتھ کہ کس کو چار مہینے بھیجنا ہے کس کا چلا لگوانا ہے کس کو بیرون بھیجنا ہے اس طرح پوری ترتیب کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا وہ بھی طے کرے اور ہر ذمہ دار ساتھی کا تین دن کا ہفتہ طے کرا اگر آپ کی مسجد میں پندرہ ذمہ دار ہیں تو پندرہ جماعتیں طے کریں پچھلے چار مہینے کی بھی تین دن کی پچھلے چار مہینے کی بھی تین ہر ذمہ دار کے ساتھ دو دن مانگ کیونکہ کسی مسجد میں پچاس چار مہینے والے کہیں ساٹھ ہیں کہیں سو ہیں کہیں ڈیڑھ سو ہیں اب اس میں ڈیڑھ سو میں سے پچاس جماعت لے کر جانے والے ہیں تو پچاس جوڑیاں بنا پچاس وہ اور ان کے ساتھ دو دو وہ دوسرے لگائے تو ڈیڑھ سو کے تین تین کی تو جوڑی بن گئی اب جوڑی میں آدمی آیا ہے تو کسی نہ کسی درجے میں فکر مند ہوگا اور کسی کی جون میں بنی ہے کسی کی جولائی میں کسی کی مئی میں کسی کی دسمبر میں ابھی تو جنوری ہے اور پھر ہر جوڑی کے نکلنے سے مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے ان کے سالانہ پروج کی اختیاری کرانا مثلاً فروری چل رہا ہے مارچ میں جانے والوں کو ابھی سے ہتھیاری شروع کر جو اپنے ساتھ اپنی جماعت بنانا شروع کریں والوں کو پھر اپنے والوں کو ان کے بعد شروع کر دیں تو اس طرح ہر چوری کو کام پر لگا اور تین دن کا ہفتہ جن کا طے کیا ہے تین آدمی طے کیے ان تین کو محنت میں لگا پر یہ محلے میں آپ محنت کر کے اپنی تین دن کی جماعت بناؤ پندرہ ذمہ دار سے پندرہ جوڑیاں بنائی پندرہ کی محنت شروع کی بھائی پہلے مہینے میں پندرہ نہیں تو دس جماعتیں تو جائے تو پانچ کی دس ہو جائے دوسرے مہینے میں گیارہ ہو جائے گی تیسرے میں بارہ ہو جائے گی چوتھے میں تیرہ ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے ایک دن وہ آئے گا کہ ایک ایک مسجد سے بارہ جماعتیں پندرہ جماعتیں بیس جماعتیں تین تین دن کی جانا شروع ہوگی اور تین دن کا یہ ہمارا عمل جو ہے وہ ایسا عمل ہے کہ اگر ہمارا ساتھی تین دن کی پابندی کرتا ہے تو تین دن کے برکت سے نیچے اس کے مقامی کام اور اوپر اس کا سالانہ پروش دونوں قابو میں آ جائے کہ ہر مہینے اس کا چارجنگ ہوتا رہتا ہے اور ہر مہینے اپنی جماعت تیار کر کے لے جاتا اب جو عرص عالمی نے سال میں بارہ مہینے دس جماعتیں تین دن کی چلائی اس دس جماعتوں میں ہی اس کی چلے چار مہینے کی جماعت بن جائے گی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی اس لیے آپ دیکھیں جو لوگ تین دن پابندی سے لگاتے ہیں جب وہ چلے چار مہینے کے لیے تیار ہو جائے تو ان کی جماعت فوراً بن جاتی ارے بن جاتے نہیں بن جاتے تو اسی ترتیب پر ہمیں ہمارے پورے عملے کو لانا چار جماعتوں پر مطمئن نہیں ہونا یہ چھ جماعتیں جان چھ پر مطمئن نہیں ہونا جی رحمت اللہ علیہ جو فرماتے تھے ہر مسلمان کے مہینے میں تین دن لگوانا اور ہر ذمہ دار کے ساتھ جماعت بنا تو اس طرح شروع سال سے اپنی جوڑیاں تصویریں بنا لیں اور بات ایک ہی چلا رہے پھر فجر میں اپنا سامان لے کر آ جاؤ اور اگر کمی رہی دس آدمی سے پانچ آ گئے پانچ باقی ہیں تو پوری مسجد وار جماعت مشورے کے فوراً بعد وصولی میں لگ جاؤ اور پانچ آدمیوں کو جلدی سے لے کر آ کر تین آدمیوں کی جماعت پہلے سے بنا دی پہ یہ روانگی کی بات کر کے روانہ کریں گے بقیہ ساتھی وصولی کے بعد فارغ ہو جائیں گے وہ تین آدمی پوری جماعت کو لے کر بیٹھیں گے اور پوری بات سمجھائیں گے روانگی نیت کروائیں گے ان کو اچھی نیت بنوائیں گے نکلنے کا مقصد بتائیں گے کیوں جا رہے ہیں پھر نکلنے کے زمانے کے اجتماعی کام آٹھوں سمجھائیں گے ایک ایک عمل تفصیل کے ساتھ بتائیں گے گشت ہے تعلیم ہے صبر ہے مشورہ ہے نمازیں ہیں کھانا ہے سونا ہے ساری چیزوں کو تفصیل کے ساتھ دیں انفرادی امان سمجھائیں گے مسجد کے آداب بتائیں گے پانچوں گشتوں کو برابر سمجھائیں گے نقل جماعت کیسے بنانی اس کا طریقہ بتائیں اور ذرا ہوں ہاں کروا کے بتاؤں ہماری نہ کرتے رہے ہمارا یہ کام افام اور تفہیم کا ہے اس مجمع کو پلانا سمجھانا اچھی طرح کہ بات کو سمجھ کر رہے عام مطلب نیا آدمی تین دن کے راستے سے داخل ہوتا ہے اگر پہلے دن میں اس نے بات مضبوط سنی ہے اور پہلے تین دن اس کے اچھے لگ گئے تو اس کا اثر اس کی پوری زندگی کی تبلیغ پر رہے گا اور ابتدا کمزور ہو گئے تو اس کا اثر بھی آخر تک رہتا ہے اس لیے پوری اچھی طرح اہمیت دے ان چیزوں رسم نہ ہو جائے وہ جماعت جہ جا رہی ہے بلکہ اہمیت دے اس کو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پانچ مرتبہ تین تین گھنٹے روانگی بیان کر کے پھر بھی جماعتوں کو روک لیتے تھے کہ بھائی ان جماعتوں کو کل دوبارہ روانگی کی بات کریں گے پھر روانہ کریں ایک کام دے کر بھیجنا ہے جماعت کو اپنی اصلاح کا بھی اور امت کو بھی اصلاح کے لیے فکر مند کرنے کا ایک کام ہے یہ دونوں چیزوں کو جماعت کو اچھی طرح پلا کر بھیجیں اس سے روانگی اچھی طرح روانگی سمجھانے والا جو ساتھی ہے اس سے کرواؤ اور اس کے ساتھ دو آدمی لگا تاکہ آدمی تیار ہوتے جائیں نیا آدمی تیار ہو کام کرنے کے لیے کوئی چیز رہ جا رہا روانگی میں تو آخر میں وہ آدمی یاد دلا دے کبھی سب پلا چیز رہ گئے وہ بھی ذرا بتا دیں نقد جماعت کیسے بنا رہے کیسے اس کو وصول کریں پھر اس کو کہاں بھیجنا ہے پوری بات ان کو روانگی کی بات کر کے ان کو روانہ کرنا ہے پوری بات سمجھا لیں ساتھیوں پر محنت کی بات سمجھا بھائی جو نکلنے والے ساتھی ان کے تین دن امانت ہے وہ کچھ سیکھیں دامان دعوت کو بھی سیکھیں دین بھی سیکھیں ان کا قرآن صحیح ہو تیار صحیح ہو نماز صحیح ہو ان کی اذان اقامت صحیح ہو اور نئے تو ان کا کلمہ بھی صحیح ہو اور وہ گش کرنا اعلان کرنا تعلیم کرنا بیان کرنا تشکیل کرنا وصولی کرنا یہ سارے کام سیکھیں اس کے لیے ان کو عملی طور پر استعمال کریں یہ بات ہر روانگی میں کہی جائے ہر روانگی میں تاکید کی جائے کہ جماعت تعجد کی پابندی کریں اللہ کے سامنے رونے دھونے کی پابندی کریں جماعت کو ہر روانگی میں سمجھائیں ایک دوسروں کی خدمت کریں بستی والوں کی خدمت کریں اپنا فرض کرنے کی کوشش کریں یہ ساری بات سمجھائیں پھر اس کے بعد ان کو روانہ کریں گے ان کا سامان تیار کر دیں گے ان کا برتن وغیرہ ہے ان کو چھوڑیں مسجد کے باہر تک محلے تک بس اسٹینڈ تک چھوڑ دیا ان کو سواری میں سوار کر دیا جماعت آ رہی ہے تو یہی تین آدمیوں کی جماعت ان کا استقبال کر استقبال کریں اور اگر ان کو لے کر بیٹھ کر ان کی کارگزاری سنیں کارگزاری سنیں بارہ پندرہ آدمی ہیں ذرا توجہ سے سنیں بھائی کون سا آدمی کیا اثر لے کر آیا توجہ کے ساتھ ہماری غرض سمجھے اس کو ہماری غرض پوری تفصیل سے کارگزاری سن کر اب ان کو مقام پر رہ کر کام سمجھانا جس کو واپسی کی بات کہتے ہیں اور واپسی کی بات میں صرف پانچ کام گنانے کا نام واپسی کی بات نہیں ہے اب ان کو گھر میں آ کر کیسے گھر میں رہنا ہے وہ سمجھانا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے حلال کاروبار کرنا ہے اپنے پارٹنروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے محلے والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے نماز پہلی سب میں تقریر جملہ کی پابندی کرنی ہے اور یہ ساری بات کر کے پھر ان کو پانچ امان سمجھا کر پھر ان سے نیت کروائیں گے بھائی بتاؤ اب آپ حضرات کیا طے کر کے آئے ہیں ڈھائی گھنٹے آپ پکڑو گے اب یہ بارہ آدمی ہم کو ملے نئے اس میں سے آٹھ ہیں یہ آٹھ کے ڈھائی گھنٹے کے ہمیں لالچ ہو کہ آٹھ آدمی ہم کو ڈھائی گھنٹے والے نہیں مل جائیں گے ان سے ہو گیا ان کے ڈھائی گھنٹے طے کروا ان کا تیروزہ کا ہفتہ دبئی دیکھو آپ چوتھے ہفتے میں جا کر آئے اگر آپ سب نیت کر کے محنت کرو گے تو اگلے اگلے جی چوتھے ہاں۔ ہفتے میں آپ تو ہے ہی لیکن آپ سب مل کر محنت کرو گے دوسرے اتنے آدمی ہو جائیں گے تو اگلے چوتھے ہفتے میں دو جماعتیں ہو جائے گا آدھے آپ میں سے ہوں گے آدھے نئے نہیں ہوں گے دوسری جماعت میں آ گے آتے نئے ہوں گے اور یہ آپ کی ایک کی دو جماعتیں ہو جائے گی ان سارے نئے لڑکوں کو بھی اس پر آمادہ کریں کہ اگلے مہینے چوتھے ہفتے میں آپ اپنے ساتھ اس طرح سے نئے نئے آدمیوں کو تیار کریں تو وہ ان کو کام ملے گا ان کو کام ملے گا اب ان کو پھر یہ ساری بات کر کے آزائن کروا لیے اب ان کو مقامی اعمال میں جوڑنا شروع کریں مشورے کے موقع پر تھوڑا آگے بلا ان سے رائے بھی پوچھیں دس کا دن ہے ان میں سے کوئی آدمی قابل ہے کوئی ذمہ داری دینے کے تو ان کو ذمہ داری اور ابھی وہ اتحاد نہیں بنی تو ان کو امان میں اپنے ساتھ شریک کر دیں گشت میں لے جانے کے قابل ان کو گشت میں لے جائیں روزانہ کی ملاقاتوں کے لیے ان کو کسی نہ کسی جماعتوں میں لگا دیں کسی نہ کسی جماعت میں لگا دیں بھائی آپ نئے آدمی اس کو اس جماعت میں لگا دیں وہی آدمی اس کو یہیں کے ساتھ لگا دیں تاکہ وہ حرکت نہ کرے اب ان میں کچھ کمی آ رہی ہے تو فوراً ان کی فکر ہو تو یہ ہمارا کیپیٹل محفوظ رہے گا ورنہ ایک طرف مجمع کام میں جڑتا جائے گا دوسری طرف نکلتا جائے گا اس لیے اس کی کوشش ہو واپسی کی بات میں یہ ساری باتیں سمجھاؤ مختلف قسم کی ذمہ داریاں پھر ان کو دیں جماعت آ رہی ہے اب ایک تو کہ ہم ایسے ہی گزار دیں کہ جماعت اپنے آپ آ جائے گی یہ تین چار لڑکے تھے ان کو مشورے میں تیار کیا بھائی مسجد ابراہیم سے یہ مسجد اسماعیل میں جماعت لانے کی آپ چار آدمی چلے جاؤ اور جماعت کو لے کر آ جاؤ ان کو کام مل گئے وہ جماعت کو لینے کے لیے چلے گئے وہاں ان کا کچھ سامان اٹھا کر یہاں پر لے کر آ گئے اب جماعت آ چکی ہے ان ساتھیوں کو بھی ساتھ میں مشورے میں شریک کیا جماعتوں کی ملاقاتوں کا نظام بنا کر جماعت کے دو دو آدمی ان میں سے ایک ایک آدمی لگا دیا اور ان کو کہا تم فلاں فلاں سے ملاقات کرا دو تم فلاں فلاں سے کر تم فلاں فلاں سے کروا دو تو وہ ساتھی حرکت میں آ جائے ان کو کام ملا ہے ان کا ذوق پڑے گا تو نیا نیا مجمع جو وقت لگا کر آئے گا وہ مجمع بھی کام میں آگے بڑھے گا ان کو کام ملے گا اور کام کرتے کرتے آدمی بنتا ہے ہم سب جو ہے پہلے میں نے شروع میں کیا کہ کسی کو اعلان کرنا نہیں آتا تھا کسی کو کش میں بات کرنا نہیں آتا ہمارے بڑوں نے مسجد کے ذمہ داروں نے ہم کو دھیرے دھیرے انگلی پکڑ کے آگے بڑھایا تو ابھی ہم ماشاءاللہ اللہ دے کر جا رہے ہیں کش کر رہے ہیں اعلان کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں یہ صلاحیت ہم نے بنی ہماری کوشش یہ ہو کہ ہمارے ساتھی اس قسم کے نئے نئے اور ساتھی تیار ہوں اور وہ کام کے پابندی کے پابندی سے کام کے روپ پر پڑے پھر اگلے تقاضے سوچے بھائی مسجد کے علاوہ ہمارے پاس جوار کے دیہات ہمارے پاس لڑکے ہیں ان کے ساتھ دو تین تھوڑے مضبوط آدمی لگائے ان کو بھائی فلاں دیہات سے ہمارے ذمہ دوسرا ہے آپ دو ملاقاتوں کا نظام بنا لو فلاں بستی ہم کو بنجر بستیوں میں ملی ہے آپ وہاں کر لو اب بنجر بستیوں کی جب کارگزاری آتی ہے دو دو مہینے تک کوئی نہیں پہنچا اور یہ ساٹھ آدمی مسجد میں ہے کہیں پچاس آدمی کہیں چالیس آدمی نئے نئے لڑکے بھی چار مہینے جا کر آئے چلنا جا کر آئے تھوڑا سا ترتیب بنا لیں جیسے میں نے ارد کیا مسجد کا فیصل جو ہے وہ اس انداز سے اپنی مسجد کو لے کر چلے جیسے وہ چار مہینے کی جماعت دے کر چل رہا کہ جتنے تقاضے ہوتے ہیں مقام کے چار مہینے کی نقد جماعت کا تقاضا ان کی شک گزاری کے تقاضے میں محنت کر کے آدمی بناتے ہیں ان کی مسجد کی ملاقاتوں کے تقاضے پورے کرتے ہیں اپنے ساتھیوں میں کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج بھی وہی کرواتا ہے ارے سب کچھ کرتا ہے نہیں کرتا ساری فکر امیر کرتا ہے ایسے مسجد کا پیسہ جو ہے وہ اپنی مسجد کی ساری محنت دوسرے گش کی محنت بنجر بستیوں کی محنت اور اس کے علاوہ دیگر جو تقاضے مسجد کے ذمے آئے ہیں ان تقاضوں کو اپنے ساتھیوں کے درمیان میں گھماوے اپنے ساتھیوں کے بیچ میں لاوے تو یہ تقاضا ہمارے ذمے اجتماع کا جب موقع آتا ہے ایک گاؤں مل کر پورا اجتماع کر لیتا ہے اتنی صلاحیت بیس پچیس جماعتیں دیتا ہے گاؤں اور پورا اجتماع کا انتظام کر لیتا صلاحیت اتنی ساری اور سال بھر جب وہ صلاحیت کے استعمال کی شکل نہیں بنتی تو ایک ساتھی پکا مضبوط آگ سے اسے ڈھائی گھنٹے پورے نہیں رکھ پاتے اور قربانی میں ہمارا ساتھی آگے نہیں بڑھتا اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے درخواست ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے بہت بڑی نعمت دی اور یہ جیسا فرماتے تھے نا یہ کام کرنے اول کا ہیرا کرنے اول کا ہیرا ہے بہت بڑی طاقت ہے اس میں بہت بڑی طاقت ہے ماحول کو بدلنے کی بڑی زبردست تاثیر ہے اس نے اس کو معمولی نہ سمجھا بلکہ ان ترتیبوں کو اپنی مسجدوں میں اپنے ہر قوم پھر ماہانہ مشوروں میں ماہانہ مشورے میں دس بارہ مسجدیں جمع ہوتی اس میں ایک ایک مسجد کا اچھی طرح تحفظ کریں ان تقاضوں میں سے کتنے تقاضے مسجد نے پورے کیے ان کے مسجد کے مشورے کے آدمی بڑے نہیں پڑے ڈھائی گھنٹے والے بڑے نہیں پڑے صبح ڈھائی گھنٹے پاؤ پھر یہاں ہر مہینے کارگزاری ہوگی سب ہر مہینے کارگزاری رکھ ہیں آپ کی مسجد میں دو سو بیس گھر ہیں چار سو بالے عمر ہے اس میں سے اس پورے مہینے میں کتنے فیصد ملاقاتیں آپ نے کی ہیں کتنے آپ کے تین دن کی جماعتیں نہیں کتنی شلے کی جماعتیں گئے کتنی چار مہینے کی جماعتیں گئے مستورات کے تعلیم میں کتنا اضافہ ہوا اس کی جب تفقت ماہانہ مشوروں میں ہوتا رہے گا تو یہ مسجدیں دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے وہ فکر اجاگر رہے گی ماہانہ مشورے کے راستے سے وہ فکر وہاں مسجدات جماعت تک پہنچے گی پھر وہاں جو کمی پیشی آپس میں فکر کریں گے کمزور مسجدوں کی مضبوط مسجد والے فکر کریں گے بھائی ہمارے محلے کی ہمارے حلقے کی مسجدیں ہیں ان کو بھی مضبوط بنانا اس لیے آپ حضرات حلقوں کے ذمہ داروں سے بھی اور جو ساتھی اپنی مسجدوں میں ذمہ دار بنتے ان سے بھی گزارش ہے یہ تو ساری ترتیبیں بزرگوں کی طرف سے دی ہوئی ہے ان ترتیبوں کو قائم کرنے میں اور اس پر اپنے مجمع کو لانے میں مسجد والوں کو ہلکے والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ہلکے والوں کو ضلع والوں سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ضلع والوں کو صوبے والے سے کرنے کی ضرورت یہ تو پتا بتایا کام ہے اس کو تو اس ترتیب پر لانے کے لیے اپنی اپنی مسجدوں کو نمونہ بنا دیں کہ ہماری مسجدیں جہاں بیس آدمی ڈھائی گھنٹے پورے دے رہے اور ہمارے ڈھائی گھنٹہ لگانے کی ترتیب ہے ہماری بنجر مسجدوں کی محنت بستیوں کی محنت کا نظام ہے ہماری مسجد کی تعلیم میں اتنے آج آدمی بڑھ رہے ہیں ہمارے گشتوں میں اتنے آتی بڑھ رہے ہیں چھ روزہ جماعتیں ہماری چار تیس مہینے آٹھ گی تو گزشتہ سال ہمارے سال بھر میں پانچ جماعتیں چلنے کی چار جماعتیں چار مہینے کی گئی ہیں اس سال ہماری مسجد سے دس جماعتیں چلنے کی گئی ہمارے پاس بیس ذمہ دار ہیں ہم نے ترتیب دی تھی اس سال دس گئے آئندہ سال ہم مزید کوشش کریں گے بھائی کریں گے انشاءاللہ ان باتوں کو نوٹ کر لیں بنیادی چیزوں کو بھائی ہمیں اس کو چلانا ہے اس میں ہماری مسجد کی سطح پر کس چیز کی کمی ہے حلقے کی سطح پر کیا چیز کی کمی ہے اور ہمارے اپنے اپنی ذات سے کس چیز کی کمی ہے اس کو نوٹ کر کے پھر دو دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے کہ اللہ توفیق دینے والا تو ہی ہے ہم نے سنا ہے ہم نے نیت بنائی ہے کہ اللہ ہماری اس نیت پر تو ہمیں جما دے جو رکاوٹیں ہیں اس میں آسانیاں پیدا کر ہماری طبیعتیں کام پر چلا دیں ہماری طبیعتیں چلا دیں جب طبیعتیں چلنا شروع ہوگی نا تو جیسے کہتے ہیں نا آدمی کام کھا جاتا ہے آدمی کام کو کھا جاتا ہے تو پھر جب طبیعت سے چلنا شروع ہوگی تو ڈھائی ڈھائی گھنٹوں کا مسئلہ نہیں ہوگا پھر پانچ پانچ گھنٹے لگیں گے آپ آدمی ڈھائی گھنٹے گنے گا نہیں دو گھنٹے اور تین گھنٹے چار گھنٹے دے گا پھر آدمی سال کا چلا گنے گا نہیں کبھی میں جا کر آیا ہوں وہاں مسجد میں تقاضے پر جماعت تیار کی اور کوئی ذمہ دار نہیں جانے والا تو یہ آدمی لے کر چلا جائے ابھی سرخیز میں تھے ان کے ذمہ داروں کو لے کر بیٹھے ایک آدمی ابھی چلا لگا کر ابھی گھر واپس نہیں گیا تقاضا سامنے گھر میں تیار ہوں چار مہینے اور وہ چار مہینے کی جماعت کے ساتھ نکل گئے تقاضا سامنے آیا تو اس میں پھر تقاضے آئیں گے تو اس میں پھر اپنے آپ کو آگے بڑھاویں بقور رضمان عمر صاحب کے کہ اپنے قربانی کا چبوترا بنا کے بیٹھنا جاو اس سیڑھی سیڑھی بناوے سیڑھی اسٹیپ بنا کر آگے چڑھتے جا رہے اوپر چار قدم چڑھے پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں اور آگے بڑھتے جا بڑھتے جاوے اس کام کا تو مقصود یہ ہے کہ پوری جان و مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے پوری جان اور مان یہ اللہ کے نام پر لگ جاوے اللہ کے کلمے کی بلندی پر لگ جاوے ہم میں اتنی استعداد پیدا ہو جاوے کہ اپنی جان اور مال پوری جھونک دینے کا اگر موقع آئے تو آدمی ایک لمحے کے لیے نہ سوچے کہ میں جھونکوں یا نہ جھونکوں بلکہ اتنی استعداد پیدا ہو چکی ہو کہ جہاں موقع آیا تو وہاں اپنی پوری جان مال کا آدمی بازی لگا دے یہ اس کام سے مطلوب ہے کہ دھیرے دھیرے دھیرے وہ گرم رہا ہے سب بھائی چار مہینے لگا کر آدمی میں استعداد پیدا ہوتی چھ نمبروں پر محنت کر کے پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی سالانہ مہانا یا فروش کی مشق کرتے کرتے کرتے کرتے جب پختارے تو اندر کے جذبات یہ ہو کہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو جاؤں جو جذبات حضور علیہ السلام اور صحابہ کے تھے خود حضور فرما رہے ہیں پر ابتل افی سبیر اللہ سما وحیا سما ابکل کہ میرا جی چاہتا ہے اللہ کے نام پر شہید ہو جاؤں پھر مجھے خدا زندگی تو پھر شہید ہو جاؤں پھر اللہ زندگی تو پھر شہید ہو جاؤں سات مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کے یہ جذبات تھے اس لیے جب موقع آتا تھا اللہ کے نام پر نکلنے کا تو منافقین کے علاوہ پر گزر کر کے آتا نہیں تھا بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے آزار کی وجہ سے جو ان کو رخصت جائز تھی اس پر انہوں نے گزر کیا معذرت کی بلکہ زیادہ تو وہ تھے جن کو اللہ نے معذور قرار دیا پھر بھی وہ گھر نہیں بیٹھے اور اللہ کے دین کے احیاء کے لیے نکل پڑے پوری امت پھیلی ہوئی عرب و حشم کتنی بڑی امت ہے پوری دنیا میں اور ترس رہے لوگ ترس رہے ابھی آپ کے یہاں دو علاقوں سے پانچ پانچ چھ چھ آدمی آئے تھے کل یہ آپ کے ذمہ داروں سے مل ایک جماعت دینے کے لیے آٹھ آدمی آئے بات کہ ہم کو جماعت دوں ہمارے ضلع میں ایک جماعت دے ایسے دنیا کے ملکوں والے ترس رہے ہیں جہاں جماعتیں جاتی ہیں جماعتیں کہتے ہیں بھائی اور جماعتیں بھیجو یہ ایک سال کے بعد آپ کی جماعت آئی یہ چھ مہینے کے بعد جماعت آئی یہ دو سال کے بعد جماعت آئی بعض کہتے ہیں تمہاری پہلی جماعت آئی ہے ہندوستان دنیا پھیلی ہوئی ہے ہم صرف اپنے کاروبار کاروبار کے لیے پیدا نہیں وہ ہماری ضروریات ہے وہ ہماری ضروریات اس کی ترتیب دے کر ہمیں کہنا پھیلا میں کہ حضور علیہ السلام کا لایا ہوا دین پوری امت تک کیسے پہنچے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ میں کیسے استعمال ہو جاؤں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ میں استعمال ہو جاؤں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اور حضور علیہ والسلام والے مبارک دین کی بلندی کے لیے اس کے اہلیہ کے لیے میری جان اور میرا مال لگ جا زیادہ سے زیادہ میرا یہ حال ہے پراپرٹی بنانے کی فکر نہ ہو اگر ہم دین کی دعوت میں لگے ہیں دعوت کا کام کرتے اور جائیداد بسانے کے جذبات بن رہے ہیں تو ہماری محنت کا رخ صحیح نہیں ہے یہ تو ہوئے کہ آدمی آخرت کی کھیتی کرے گا اس سے تو اس سے تو اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ بنائے ٹھیک ہے گھر والوں کی ضروریات ہے وہ ہمارے ذمے کہ ان کی خوراک کی ضرورت ہے ان کے مکان کی ضرورت ہے اپنی اولاد کو ہم خوشحال رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے ان کی ضروریات باقی کی دعوت کا کام کریں اور زمینیں جاگیریں بسانے کے اندر نیت پیدا ہو رہی یعنی ایک آدمی مرنے کی تیاری کر رہا ہے اور جینے کا سامان کر رہا ہے یہ تیاری موت سے کر رہا ہے اور جینے کا سامان الٹی الٹی سوچ ہو رہی ہے ہمارے نظریات وہ ہو جو ہے دنیا کے کہ ہم زمینیں جائیدادیں بتا رہے ہیں اور ہم محنت دین کی کر رہے ہیں اور ہم دنیا کی بڑھ رہی ہو ایک کاروبار اچھا خاصا کام چل رہا ہے گھر کا گزارا ہو رہا ہے اور آپ کی سائڈ بزنس شروع کرتا ہے وہاں بھی ہاتھ مارتا ہے وہاں بھی ہاتھ مارتا ہے اور تبلیغ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اچھا خاصا کام کرتا آدمی تھا اپنا کاروبار اس کا بخص ضرورت اس کو خدا روزی دے رہا تھا اس کی روزی میں ایسی برکت تھی کہ چار چار مہینے چلے بھی لگا رہا تھا اب دوسری جگہ کہیں ہاتھ مارا ہے اور اپنی سالانہ ماہانہ ترتیبیں ایک طرف ہو گئی کاروبار کے تقاضے بڑھ گئے اور دوسرے ایسے ہیں اپنے ذمے کر لی بلکہ دین کا کام کرتے کرتے تو دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے آدمی یہ کوشش کر رہا ہو کہ اللہ میری ضرورتوں کا ایسا بہتر انتظام کر دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ وقت دین کی محنت میں لگاؤں زیادہ قربانی کے ساتھ کروں دنیا کے ملکوں کے تقاضے آ ہیں تو اس تقاضوں پر میں اپنے آپ کو پیش کروں دس سال سے کام میں لگا ہوں چلہ لگا رہا ہوں لاؤ طے کروں کہ اب تو سالانہ چار مہینے دوں گا رکھا اب تو بیرون کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا تشکیل نہیں کرنی پڑے گی صحیح کام جو آدمی کرتا ہے اس کی کبھی تشکیل نہیں کرنی پڑتی وہ خود آ کر تشکیل کراتا ہے کوئی میں تیار ہوں کوئی بھی تقاضا ہے میں اس کے لیے تیار ہوں جتنا خرچے کا ہوگا میں اس کے لیے تیار ہوں کے اندر یہ دائیا پر یہ جذبہ پر کب تک یہ دور چلتا رہے گا چل کے والے ہمارے پاس آ کر خوشامد کرتے رہے مسجد والے آ کر ہمیں موٹا بھائی چھوٹا بھائی بڑا بھائی کرتے رہے بلکہ ہم پیش کریں حکایت صحابہ اس لیے پڑھنی ہے کہ صحابہ کا کیا بلولہ تھا اللہ کے نام پر لگانے کا اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ بوڑھا آدمی گھر سے دعا کر کے جا رہا ہے اللہ عباللہ علی یہ اللہ مجھے اپنے گھر والوں میں واپس مت لوٹا مجھے اللہ مجھے اپنے گھر والوں میں واپس مت لوٹا یہی تو ان کے جذبات تھے کہ تمہار لکھتے ہیں کہ تقریباً ایک لاکھ چوبیس ہزار کا جو مجمع تھا اس میں سے دس بارہ ہزار کی قبریں حجاز میں ہیں باقی سب دنیا کے ملکوں میں جا کر ملکوں کی زمینوں کے پیون بن گئے کوئی افریقہ میں ہے کوئی یورپ میں ہے کوئی کوئی مصر میں ہے اور کوئی سوڈان میں کوئی کشاد میں ہے کوئی ہندوستان کے حدود میں آ کر یہاں آ کر دفن ہو گئے وہ ان کے اندر کے جذبات تھے کہ اللہ کے نام پر جانا ہے اور اپنی زندگیاں لگانی ہیں اپنی زندگیاں ہم کہیں بھی لگ جائیں دکان پر لگاتے لگاتے یہ باتیں ہوگی کہ حاجی صاحب نے پچاس سال دکان چلائی حاجی صاحب نے چالیس سال سے کھیتی کی حاجی صاحب نے ساٹھ سال نوکری کی اور یہ حاجی صاحب دس سال سے محلے میں رہے ہمارے پیچھے یہ باتیں ہو یہ زیادہ بہتر ہے یہ ہمارے پیچھے کوئی کہنے والا کہہ رہا ہو کہ زندگی بھر اللہ کے راستے میں لگائی اور جا کر بڑا جگہ زمین کا پیون بن جائے اپنی زندگی اللہ کے دین کے حیا میں لگائی اپنی زندگی اللہ کے دین کے علم کی خدمت میں لگائی اپنی زندگی انسانوں کی ہمدردی اور خیر ساتھی دینے لگائی اور قیامت کے دن حضور علیہ السلاط والسلام اور ان کی جماعت کے ساتھ حشر ہو جاوے یہ سب سے بڑے اعزاز کی چیز ہوگی یہ سب سے بڑی عزت کی چیز ہوگی کہ قیامت کے دن حضور علیہ السلاط والسلام اور صحابہ کے ساتھ ہمارا اشر ہو جاوے یہ سب سے بڑی عزت کی چیز ہوگی اس لیے کہ زمین پر سب سے مقدس جماعت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے نبیوں کے بعد اس جماعت کے ساتھ حشر ہو جائے گا یہ ہمارے لیے اعجاز کی چیز ہوگی یہ ہمارے لیے عزت کی چیز ہوتی عزت اور فخر کی چیز یہ نہیں ہوگی کہ کروڑپتی بن کر بن جا مر جاوے یا زمیندار اور جاگیردار بن کر مر جاوے یا دنیا کا کوئی بڑا ذمہ دار بن کر مر جاوے یہ فخر و عزت کی چیز نہیں ہے فخر و عزت کی چیز یہ ہو کہ ہم قیامت کے دن حضور علیہ السلاط والسلام اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہمارا حجر ہو جاتا اس لیے اپنے جذبات خود بنا دعاؤں کرے اللہ سے مانگے کہ اللہ یہ محنت اس محنت کو تو ہمارا محبوب مشغلہ بنا دے اس کام کو تو ہمارا محبوب مشغلہ بنا دے کہ جس میں ہم تیرے دین کی دعوت بھی دے رہے ہوں اور دین کا علم سیکھ رہے ہو دوسروں کو سکھا رہے ہو اور تیری عبادت بھی کر رہے ہو اور تیرے مخلوق کے ساتھ پائی اور ہمدردی کر رہے ہو ایسا مبارک عمل ایسا مبارک کام تو ہماری زندگیوں کا محبوب مشغلہ بنا دے اور اس کام کے لیے تو ہمیں تیار کر دے ہمارے لیے آسانیاں کر دے جو عزائم ارادے ہم کرتے ہیں ان ارادوں کی تکمیل کی شکلیں بنا دیں بے قرار ہو بے چین ہو ہم ذرا سوچیں کہ ہم کام ابھی جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تو چلتی ہوئی پٹی پر چڑھے ہوئے یہ چل رہی ہے پٹی اس میں ہم چڑھے تو بھی جیسے وہ سیڑھی ہوتی ہے نا الیکٹرک سیڑھی چاہتی جا کر کھڑا ہونا وہ بھی اوپر چڑھ گئے ایک آدمی اپنے کوشش سے چڑھے یا بغیر آ گیا وہاں تو چڑھ رہا ہے ایسے چلتی ہوئی گاڑی میں ہم چل رہے ہیں باقی ہم اپنے دن میں کوئی بوجھ لے کر لوڈ لے کر اللہ سے مانگ کر منوا کر کہ اللہ تو یہ بھی ہمارے لیے آسان کر دے تو ہمارے لیے یہ بھی آسان کر دے تو ہمارے لیے بھی آسان کر دے ایسی روزانہ دو دو رکھا سے پڑھ کر اللہ سے کوڑ رہے ہوں جیسے کوئی اولاد بے اولاد اولاد کے لیے کوڑ رہا ہے کوئی بے روزگار اپنی روزی کے لیے کوڑ رہا ہے کوئی بغیر گھر کا اپنے گھر کے لیے روزانہ دعا کر رہا ہے ہم سوچیں کہ ہم اپنی اور امت کی ہدایت کے لیے اور اپنے اور پوری امت کے دین کی محنت پر جمنے اور چلنے کے لیے دو دو رکعتیں پڑھ کر اللہ سے مانگ کر اور اللہ کے سامنے پڑ کر اس کو ہم کتنا منوا رہے ہیں اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب طے کرو کہ انشاءاللہ موت کے آخری سال تک اس مبارک کام کو کریں گے کریں گے اور قربانی کے ساتھ آگے بڑھ کر کریں پیچھے رہ کر نہیں آگے بڑھیں گے اللہ کے بھروسے پیش کریں گے ابھی تک ہم نے جو کچھ کیا ہے اپنی جیب کی بنیاد پر نہیں کیا ہے جیب کی بنیاد پر جب کرتے تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پہلے چار مہینے میں پورا خرچہ ہوتا ہے اور گھر کا انتظام معمول ہوتا ہے وہ اندر کے اندر کا وہ جذبہ اللہ کی ذات کا اعتماد جو تشکیل والوں کی آپ بات سنتا ہے ایمان یقین کی اس بات پر وہ آپ کی ہمت کرتا ہے کہ چلو میں تیاری کرتا ہوں اللہ میری مدد تو روتا ہوا جاتا ہے عام مدد جو پہلی بار جاتا ہے روتا روتا جاتا ہے بیچارہ کہ گھر میں اثر دینے کا خرچہ پورا نہیں کاروبار کا مسئلہ ہے اور روتا روتا جاتا اب روتے روتے اس وقت گئے اللہ نے تھوڑے حالات سازگار کر دیے تو ہر ایک نے اپنا نظام خود بنایا اب اب ہوشیار ہو گئے نا اقل آ گئی تھوڑی سی پہلے اس نے عقل نہیں کی یہ کام جو ہے یہ کام جو آدمی زیادہ عقل استعمال کرتا ہے پیچھے آ جاتا ہے یہ تو مان کر بزرگوں کی بنائی ہوئی ترتیبوں پر اپنے آپ کو حوالے کر دینے سے ہوتا ہے جو زیادہ ہوشیار بننے جاتا ہے پیچھے ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے دھیرے ایسا پیچھے ہو جاتا ہے کہ عمل میں سے کسی عمل کی بھی توفیق نہیں اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہو جاتی ہے اس لیے بفر مانا ابراہیم صاحب بار رہا ہے کہ چالاکی نہ کریں اس کام میں چالاکی نہ کریں بلکہ اپنے آپ کو محتاج بنا کے محتاج ہوں اور اللہ سے مانگے اور بقول کلی ماجد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے تھے یہ بات یہ اہل وفا ہے چلنا سنبھل سنبھل کے ہوشیار گر رہے ہیں دیوانے چل رہے ہیں ہوشیار ہوشیار گر رہے ہیں دیوانے چل رہے ہیں کہ جو دیوانہ بنتا ہے اللہ کے دین کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضور والے مبارک غدر تو غم کا تو اس کو اللہ تعالیٰ چلا دیتا ہے اس کے مشکل حالات میں خدا رانے کھل دیتا ہے اس لیے کہ ہمارے کام کی پہلی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کرتا ہے وہی کرے گا اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ اس کام کو موت کے آخری ساتھ تک پوری قوت کے ساتھ کرتے رہیں گے اپنے بس کی کوشش میں کمی نہیں کریں گے انشاءاللہ اور اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ تو ہمارے لیے راہ کھول دیں اب اس کے لیے ہمت کے ساتھ اس مجمع میں سے جن کے دو یا اس سے زیادہ چار مہینے لگے پچھلے تین سال کا چلہ بھی لگائیں وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہو کر پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم اس سال دو ہزار انیس میں جو آپ کے قروج کا مہینہ ہے اس مہینے میں انشاءاللہ شاء کا سفر کریں ہمت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جاؤ ہمت سے کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن کے سویا اس سے زیادہ چار مہینے لگے پچھلے تین سال کا چلا ہے وہ تو ہمت سے کھڑے ہو جاؤ یہ جن کے بیرون سفر ہو گئے ہیں دو سال ہو گئے انیس کا سال تیسرا سال ہے ان کا وقت ہو رہا ہے کھڑے ہو جاؤ جو ابھی تک نہیں گئے ان کے دو بار لگے ہیں وہ کھڑے ہوں جن کے لگ چکے ہیں بیرون ان کا انیس کا تیسرا سال وہ کھڑے ہو جائے بھائی لوگوں پیچھے کوئی جانے کی سزا نہ بنا لیں تشکیل کے موقع پر پانچ دس منٹ اپنے آپ کو جما لیں ہمت سے کھڑے ہو کر پیش کریں بیرون کے لیے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں سے کھڑے ہوتے the جانے ڈبل